میرا مجھ پر بڑا اثر ہوا اس بات کا ہم لوگ دین کے معاملے میں اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ بڑا یا اثر مصروم دعاؤں میں سے پچپن پیش تک کی دعائیں کی تو یاد کر لیا پڑھنا وقت ارے بیٹھے سامنے بیٹھے گے اس پر عمل کریں گے یہ نیت کریں گے میں بھی نیت کروں تو میں کروں گا سناؤں گا کہوں گا اس پر عمل کروں گا اللہ ہمیں با عمل بنا دے ٹھیک کرو اسے ٹھیک کرو جلدی ادھر ایک بڑا باکس بنا لے سبھی گلا سیٹ کر کے رکھ دو ہلانا پڑے گی ہاں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ بیان ہوا کچھ اور کرنے کا جی چاہتا ہے ٹھیک ہوا بھائی ابھی ٹھیک ہو گیا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی مسلی رسول کریم اما آباد والدین کے حقوق ادا کرنے کے مطابق علماء نے قرآن کریم کے آیات کا جو ترجمہ اور جو تفصیل کتابوں میں درج اس میں سے بعد کے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں بنا کر اسے عام کیا تاکہ موٹی کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹی کتابوں سے کچھ فائدہ اٹھا لیں تو مختلف آئے کے ترجمے اور ان کی تفصیل کچھ الگ الگ جملے الگ الگ لوگوں کے ہیں اس کو سناتا ہوں غور سے سنیں ہر حضرت حسن رضی اللہ مان نے فرمایا کہ اما ابا کر کے خطاب کرے ان کا نام نہ لے کسی آئے جہاں ادب سکھایا گیا وہاں یہ بات بتائے گی اما ابا کہا جائے نام نہ لے دوسرے یہاں فرمانے یعنی اپنے ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنا اچھی باتیں کرنا لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر اور تقریم کا خیال رکھنا یہ سب تفصیل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ جب ماں باپ تجھے بلائیں تو کہنا کہ میں حاضر ہوں اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہوں آواز دینے کے بعد اگر ارادہ کر لیا کہ ہی تو رہا ہوں آواز دیا اور پڑے رہے اس دوسرے کمرے سے تو اب جواب دینا کیا ضروری ہے نہیں جواب میں حاضر ہوں میں آ رہا ہوں یہ یعنی نہیں کہ میں جا رہا ہوں تو اس لیے جواب کیا دوں تمہیں کیا پتا تم پلٹ کے آ رہے ہو اتنی دیر کیوں زحمت گوا رہا ہوں یہ حاضر ہوں آ رہا ہوں اسی کتاب میں کہیں میں نے پڑھا آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر بھی یہ کہہ دیں کہ دیکھو بیٹا شاید فون کی گھنٹی بج رہی ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے یہ مت کہہ دو نہیں گھنٹی نہیں بج رہی ہے بلکہ چونکہ ماں نے کہہ دیا کہ دیکھو کہیں گھنٹی تو نہیں بج رہی ہے دیکھو خوب کیا تو پہلے دیکھو جا کر اور پھر آ کر کہہ دو یقین گھنٹی نہیں بج رہی کتنا ادب سکھایا یہ ہے گھنٹی نہیں بج رہی جنہوں نے ماں نے کہا دیکھو بیٹا تو جا کر دیکھو اور دیکھ کر پھر کہہ دو کہ ہمیں گھنٹی نہیں بج رہی یعنی کیسا ادب سکھایا جب ماں باپ کو جو بلائیں تو کہنا میں حاضر ہوں اور تعمیر کے موجود ہوں آواز بیٹا کچھ تھوڑی سی گونج رہی نرم لہو لہجے کے اور گوار انداز میں بات کرو ہر شہید نے مسیم نے فرمایا کتا کار زر خرید غلام کتا کار زر خرید غلام جس کا آقا بہت سخت مزاج ہو جس طرح اس غلام کی گفتگو اس کے آقا کے ساتھ ہوگی اسی طرح ماں باپ سے بات کی جائے تو قولن کریمہ پر عمل ہو سکتا ہے قرآن کیا ہے قولن کریمہ حضرت مروا رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک میں ان کے سامنے جھکنے کا حکم فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی والدین کے سامنے جھکے رہو اس کا کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا اگر وہ کوئی بات تیری ناگواری کی کہے تو پھر ترچی نگاہ سے ان کو مت دیکھ کہ آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے ہی پہچانی جاتی ہے اسی طرح اس کی تفصیل میں ہر گروا نے فرمایا تو ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کی جو دلی رغبت ہو اس کے پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے سر بتا رحمد علیہ فرماتے ہیں ماں باپ سے بات کرتے وقت نیچے اوپر مت ہاتھ مت اٹھانا جیسے برابر والوں کے ساتھ بات کرتے ہو اٹھاتے ہو حضرت زبیر ابن محمد رحمد اللہ علیہ نے اس کی تفصیل میں فرمایا ہے ماں باپ اگر تجھے گالیاں دیں اور بولا برا بھلا کہیں تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ماں باپ کیا کریں گالیاں دیں برا بھلا کہیں چونکہ ان کو جواب دینے کے بجائے کچھ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جس چیز کو والدین پسند کرتے ہوں اس کو ان کی خدمت میں پیش کرنے میں کنجوسی مت کر کہ ہے تو وہ قیمتی چیز رہنے دو وقت کام آئے گی لیکن گھر آ گیا جب ابا ابا نے چیز اٹھا کر دیکھا اور کہے بہت اچھی بس اتنا کہہ دینا کہ ابا کو اچھی لگ گئی انہیں پیش کر دیا یہ چاہے جتنی بھی قیمتی چیز ہوگی لیکن اللہ کا حکم پورا اللہ کے اللہ تعالیٰ نے بات کے حکم پورا کرنے کو کہ قیمت اتنی بڑی دیا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ کتنی قیمت ملے گی اس لیے ابا گھر آ گئے انہوں نے اٹھایا ہوتا بہت اچھی ہے تو اس وقت یہ چیز انہیں کو دے دینا چاہیے اوپر کے دل سے نہ کرو پچھلی روایتوں میں تفصیل میں اور بھی باتیں آئی تھیں اوپر کے دل سے نہ کرو دل سے اکرام کرو اب میں نے سوچا بیٹے کو پسند ہے باپ نہیں لے گا جلدی سے تو اس وقت خاموش ہو جاؤ نہیں رہنے دے رہنے دے تو تم استعمال کرنا چپ کے سن کے گھر پہنچا خط لکھ دو ایک چھوٹا سا ابا کے نام سامان کے ساتھ کیا ہم اسی سے زیادہ خوش ہوں گے کہ آپ اس سے بات دل سے کرو کسی کو چین دل سے کرو اوپر سے نہ کرو اللہ تعالیٰ چار نصیحت سرمائی کی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہا کرو رب حد مما کما ربیانی سویرا یہ تو ہر نماز میں چونکہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے قبولیت کی گھڑی قبولیت کی گھڑی میں آدمی وہ مانگتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب شہ ہوتی ہے سارا پسندیدہ مطلوب محبوب دلی خواہش یہ ہو جاتا یہ مل جاتا تو قبولیت کی گھڑی میں یہ چاہتا ہے آدمی یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم قبولیت کی گھڑیوں میں رب الحما کما ربیانی فریرا یہ دعا کو مانگا کریں تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ ضرور اس دعا کو مانگنا چاہیے بات یہ ہے کہ کبھی اولاد اولاد حاجت مند تھی جو بالکل نہ سمجھ اور نہ تھی اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی اب پچاس ساٹھ سال کے بعد صورت حال بدل گئی ماں باپ خرچ اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی روپے پیسے گھر بار والی اور کاروبار والی ہے اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان پر خرچ کرنے سے تبدیل نہ ہو دل بول کر جان مال سے ان کی خدمت کرے اور اپنے بچپن کو یاد کرے اور اس وقت میں جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو سامنے رکھے اور بارگاہ خداوندی یوں عرض کرے اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا جیسے مجھے چھوٹے پن میں پالا اور پرورش فرمائی کہ رب ہونا کما ربیا اے میرے رب ان پر رحم فرما کسی کو یاد نہ ہو یہ اردو والی یاد کر لے اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا اور پرورش فرمائی اگر ماں باپ کے اکرام و احترام میں کبھی کوئی لفظ اور ہی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ کر اور کوتا کی تلافی کر کے ان کو راضی کر لے اللہ جل شاہ سے بھی مقفرت طلب کرے ایک تفصیل میں جملہ یہ بھی ملتا ہے سو قرآن کی آیتوں جو اس میں ہے بارے اولاد کی جانب سے ماں باپ کے اپنے بکرت سے کوتاہی ہی ہو جائے اور دل سے فرما بردار ہو تو اللہ جل شاہ توبہ کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے یعنی آدمی غلطی ہو ہی جاتی ہے تو پھر اللہ نے پیدا کیا اللہ جانتا ہے انسان ہے سے غلطیاں ہوں گی تو ہو گئی اب ہو گئی تو توبہ کر لیں اور راضی کر لیں اللہ سے معافی مانگیں سو لکمان میں ارشاد ہے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے کہ ان کی اطاعت کو خدمت کرے کیونکہ انہوں نے اس کے لیے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں بالخصوص ماں نے چنانچہ اس کی ماں نے زور پر زور اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا کیونکہ جو جو حمل بڑھتا جاتا ہے حاملہ کا ذوق بڑھتا جاتا ہے اور پھر دو برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے ان دنوں میں بھی وہ ہر طرح کی ہمت کرتی ہے اسی طرح کی حالت حالت کے موافق باپ بھی مشقت اٹھاتا ہے اس لیے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر قرآن کیا اس کا ترجمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر میری ہی طرف کر کرانا ہے اور اگر اس پر وہ دونوں اس بات کا شور ڈالے کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شہری ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی غریب نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ بسر کرنا اور اس شخص کی راہ پر چلنا جو میری تم رجوع ہو پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے پھر میں تم کو جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے اس کی ماں نے جو تکلیف جھول کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے دینا پورے احتاب نے ذکر فرمایا آپ تفصیل کرتے ہیں نا دیکھیے تو اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے دینا حمل اور وزع وضاح حمل کے بعد اور اس کا مسئلہ سامنے آتا ہے باپ کما کر لاتا ہے ماں گھر کے اندر پرورش میں لگی رہتی ہے دودھ پلاتی ہے گرمی سردی اور دکھ درد میں کلیجے سے لگائے رہتی ہے بچہ جو بیمار رہتا ہے تو ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں گوشت کے لیے بیٹھے رہتے ہیں ڈاکٹر رسیموں کے یہاں چکر لگاتے ہیں منڈے جان ماں باپ کی گود میں پیشاب کر رہے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں زیادہ کو دست ہو گئے ہیں بستر پر پاوانہ نہ کر رہے ہیں ماں باپ کے کپڑے ناپتاپوں سے بھرے ہوئے ہیں بیچارے سوتے ہیں سب کچھ برداشت کرتے اس محنت مشقت کے خلاف ظاہر میں شکر گزاری ہونا چاہیے سب سے بڑا جل شاہ ہوتا کا جس نے وجود بخشا اس کے بعد شو ماں باپ کا جنہیں بھوش کے لیے مصیبتیں جھیلی اور تکلیف اٹھائی اسی کو فرمایا اب اس کو والی گئی یہی یہ جس طرح جروہ جل شاہوں کا شکر صرف زبان سے شکر کرنا نکالنے سے زیادہ نہیں ہو جاتا بلکہ پوری زندگی میں پوری زندگی میں ظاہر و باطن سے احکام کی تعمیر کا نام شکر ہے اسی طرح ماں باپ کی شکر گزاری ان کے ہم نے اچھے بول بول دینے سے اور ان کی تعریف کر دینے سے اور ان کی تکلیفوں کا اقرار کرنے سے ادا نہیں ہوتی بلکہ ماں باپ کی فن بداری اور جان جانما سے ان کی خدمت گزاری اور ان کی نافرمانی سے بچنے سے ان کی شکر گزاری ہوتی ہے اوشی یعنی بوالديه حسنا آگے پوری آیت بھی پھر ترجمہ کر رہے ہیں پر انہوں نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے یعنی یہ حکم ہے جیسے نماز پڑھو روزہ رکھو زکار دو حج کرو اسی طرح قرآن پاک میں قرآن پاک میں اللہ پاک کا یہ حکم ہے اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی جتا دیا ہے کہ اگر وہ دونوں چیز پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریف ٹھہرا ہے جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں تم کا کہنا نہ ماننا تم سب کو میرے پاس لوٹ کرانا ہے میں سب سو میں تم کو تمہارے سب کام جتلا دوں گا قرآن بات کے آئے تو اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے میرے پروردگار دگار مجھے اس پر مداومت دیجیے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے والدین کو عطا فرمائی اور اس کی توفیق دیجیے کہ میں ایسے نیک کام کیا کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں اور آپ میری اولاد کو بھی سہیا بنا دیں میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں آگے اب شان ہوں لوگوں کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے نیک کاموں کو ہم قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے اس طرح پر بھی جنت والوں میں سے ہوں گے یہ اس وعدے کی وجہ سے ہے وعدے کی وجہ سے جس کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا جن میں کام آج کا سلا جنت ہے اس دوران اللہ رب العزت سے تین چیزیں مانی گئی ہیں پہلی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے شکر کی توفیق عطا فرمائے وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں اور ہمارے والدین پر کیے ہیں دوسری ایسے عمل کی توفیق سے نواز کے جو اسے پسند ہو اور اس عمل سے راضی ہو جائے تیسری اولاد کو اور اولاد کو نیک اور صالح بنا دے یہی تین چیزیں در حقیقت سعادت بشریہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تین نعمتیں نصیب فرما دے ہم اپنے واقع والدین اور تمام عمرین کے لیے نفرت کی دعا رب نفلی والی والی دیا والی ابنی نہیں الحساب ارے ہمارے رب مجھ کو بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب ایمان والوں کو اس دن جب کا حساب ہو کیا پیاری دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں دعا مانگنے کا وقت بڑھنا چاہیے دوستوں کیا روز تھوڑی دیر سے ہی پانچ منٹ دس منٹ اسی طرح دعا مانگنی ہے اس میں امت کا بہت بڑا حق ہے امت کے بارے میں بھی مانگی ہے تو کتنی چھوٹی سی دعا بتا دیا اپنی آسان زبان میں کر لیں ارے ہمارے گھر مجھ کو بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے اور پھر ایمان والوں کو بخش دے حساب کریں جس دن حساب لیں پہلا فائدہ دعا کا اس میں یہ ہے کہ والدین اور عام عمرین کے لیے مفرت کی گئی ہے اس کے حق کی ادائیگی کی کوشش کی گئی اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ رسک میں برکت ہوگی کیونکہ والدین کے لیے دعا کرنا رسک پڑھنے کا سبب ہے ایسے کتنے لوگ دکھائی دیتے جو مال کماتے ہیں مگر پریشانی کے سوال کے بعد کچھ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے کچھ اور نہیں ہے وہ نماز بھی پڑھتے روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن والدین کو ناراض رکھتے ہیں اور اس کو نافرمانی سمجھتے کہ اس سے بھی توبہ کر لینا چاہیے تیسرا فائدہ مغفرت طلب کرنے کا یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اللہ تعالیٰ استفاد کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے کیا پیاری بات اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں اخبار پڑھنے کا موقع ہے خبریں پڑھنے کا موقع ہے لیکن قرآن پڑھنے کا موقع نہیں قرآن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں یہ بات ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے سب معلوم ہے اور بیٹھتا ہوں میں بھی دنیا میں جیتا ہوں ادھر میں جہاں بیٹھو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہی بولوں اور سب سنیں یہ اندر کے بہت سے مرض کا پتہ بتاتی ہے یہ عادت میں ہی بولوں اور سب سنیں اندر کے بہت سے امراض ہیں اس کا پتہ بتاتی ہے بعضوں کو ایسی عادت ہے کہ سنتے تو ہیں مجبوراً اور دماغ چلاتے رہتے ہیں کہ ذرا یہ چپ ہو جائے تو پھر میں یہ سنا دوں اور کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بات کرنے والا ابھی سانس روکتا ہے کہ سانس لے لوں تو بولوں وہ سمجھتے ہیں موقع اچھا ہے اب جلدی سے بول دوں ایک جگہ کبھی کبھی مجھ کو بلاتے ہیں تو دونوں دو بھائی دونوں ملتے ہیں اور لڑکوں کو بھی جمع کر لیتے ہیں لیکن دونوں بھائی ایک ساتھ ہم سے بات کرتے ہیں وہ بھی بولتا اور یہ بھی بولتا ہے اب آپ کس کس نے بولیے یہ بولتا رہتا وہی بولتا رہتا ہے یعنی انتظار بھی نہیں ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک چپ ہو جائے تو بولے اور ایک عمر میں بہت بڑا ہے دوسرا بہت چھوٹا ہے جب اس کا فون آ جاتا ہے چھوٹے والے میں اتنا گھبراتا ہوں یا اللہ یہ بڑی مصیبت ہے یہ مصیبت اس لیے کہ پتہ نہیں کتنی دیر ہو بولے گا اور اپنے بات اتنی دیر سننے کا ٹائم نہیں رہتا تو کام کی بات کرو ہم میں کرو اگر میں کہتا رہے تو ہمیں سمجھ گیا تو تمہاری پوری بات سمجھ گیا لیکن پھر بھی وہ سمجھاتے ہی رہتا جب عادتیں بد باہر کی دنیا میں لگ جاتی ہے تو یہی عادتیں مت ماں باپ کے پہ اسی طرح سے پیش آتا ہے یہ کہنا چاہیے یہ عادتیں بند رہے ایسی میں ہی بولوں میں ہی پر کہیں ایسا موقع ہوتا ہے جہاں بولنا ہی چاہیے وہاں خاموشی نقصان دے گی تو بولے آدمی میں کروز میں تھا سپر بازار میں اتنے میں ایک دو آدمی آئے گاڑی لے کر اندھیری سے ایک بڑی سوسائٹی میں وہ لوگ بہت بڑی کالونی وہاں رہتے ہیں میں نے میں اسے سے کہنے لگے اور فلا صاحب جس لوگ اسپتال میں ہیں ہم لوگ وہاں ملاقات کے لیے جانا چاہ رہے ہیں بہت تھوڑا میں نے کہا ہاں، معلوم تو ہوا ہے میں بھی چلا چلوں ہوں اور گنجائش ہو گاڑی میں کہا ہم دو ہی ہیں چل سکتے ہیں تمام کے ساتھ بیٹھ گئے درود شریف پڑھیے جائے گی بیٹھ کر ان لوگ کی خیر خیریت پوچھ لیا اور اس کے بعد اسپتال تک میں بولتا رہا ان دونوں کو اور ایک آدمی کوئی اور بیٹھ گئے تھے تینوں کو موقع نہیں دیا بات کرنے کا میں بولتا ہی رہا وہاں پہنچ گئے عادت ہو گئی راستے میں فوراً کہیں جا کے مغرب کی نماز پڑھا گیا اور پھر واپسی ہو گئی اب مغرب کے بعد مجھے دعائیں پڑھنا تھا شام کی دعائیں تو میں نے دعا پڑھنا شروع کر دیا اور خاموش ہو گیا کہ دعا پڑھ لوں اب ان کی باتیں شروع ہوئی اور میری سوسائٹی میں جو سیکرٹری ہے نا وہ سارا پتا چلتا وہ کیا سمجھتا ہے اور ابھی ہمارے یہاں ایسا ہوا میں تو اس کو اتنا سنایا نا اب میں بولے ابھی اگر میں دعا پڑھتا رہا تو جتنی نیکی پہلے بھی تھی وہ بھی چلی جائے گی اور ہوا والی بھی سب چلی جائے گی جب غیبت کریں گے نام لے لے کر تو نیکیاں نہیں جائیں گی اگر پہلے بھی کمائی گئی اور ابھی کی بھی چلی جائے گی تو اچھا دعا پڑھنا بند کر دو اور ان کی زبان بھی بند کر دو اس لیے جب تم بولنا شروع کرو تو ہم لوگ خاموش تو رہیں گے تو میں نے کہا یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے کہ ان کی زبان ایسی بند کر دو اور دعا پڑھنا چھوڑ دو بلکہ بات صاف صاف کر لینی چاہیے ان سے سوال کیا کہ جب میں سانتا گز میں گاڑی میں بیٹھا ہوں جب سے لے کر اسپتال پہنچتے تک میں بولتا رہا ہوں انہوں نے کہا میں نے کہا میں نے جو بات کیا اس سے کتنا نقصان آپ حضرات کا ہوا کتنا نقصان آپ حضرات کا ہوا آپ تینوں نے کیا کیا نقصان اٹھایا میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ نقصان بھی ہے تو سب نفے کی بات تھی سر اچھا، نقصان تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا تو سب نفے کی بات تھی تو میں نے کہا جو بات آپ نے ابھی کیا اس سے تو میرا بڑا نقصان ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا وہ کیا نقصان ہو میں کہ غیبت کیا آپ نے نام لے لیا کر ابھی جلدی جلدی نام لیا آپ نے بھلا ایسا بھلا ایسا میں نے اس کو ایسا کہا ایسا کہا اور جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اس کو ابھی نیکی دیتا ہے تو آپ نے اپنی بھی نیکی دے دیا اور غیبت سننے والے میں ہم بھی شامل ہیں تو ہم نے ہماری بھی نیکی دے دیا تو یا تو کہیے اب ہم راستے پر بولتے چلے یا تو اللہ کے واسطے چپ ہو جائیے تھوڑا مجھے پڑھ لینے دیجیے اور شام کی اتنی اتنی دعائیں ہیں بہت ساری اگر آپ لوگ کو زیادہ یاد نہیں تو دس دفعہ لاہور پورا اللہ بلّہ ہے تین دفعہ تینوں کل پڑھ لیجیے اور اللہ سے اپنی ہی زبان میں کچھ دعا کر لیجیے کہ ہمیں آتی نہیں شام کی جتنی دعائیں آپ کے نیک بندوں نے آپ کے نبی علیہ السلام صاحب نے مانگا ہے وہ سب ہمارے حق میں قبول کر لیں نہیں آتی سب دعا تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں سب آتی نہیں آپ ہمارے حق میں وہی سب قبول کر لیجیے شام کو مانگنا چاہیے تھا اور صبح کو نہیں آتی تو صبح کو اتنا کہہ دیجیے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا صبح والی جتنی مانگے وہ سب قبول کر لیجیے تو کچھ تو فائدہ ہو جائے گا دنیا کے معاملے بڑے ہوشیار بڑے ہوشیار ہر آدمی جہاں بیٹھ جاؤ ایسی ہوشیار اسے اس کے مقابلے میں کوئی نظر ہی نہیں آتا بس وہ چاہتا ہے میں ہی بولوں اور یہ اتنی خراب عادت بولنے کی ہو گئی کہ سب کچھ لٹا دیتا ہے کچھ بچتا نہیں سر اپنے علاقے کے بڑے دار اور بڑا فکر والے آدمی ہیں جنہیں آپ لوگ جانتے ہیں خصوصاً مہاراشٹر میں پونا والے بھی جانتے ہیں جن کو خورشید سر کے نام سے جانا جاتا ہے مالے گاؤں کے ہیں اب تو جانتے ہوں گے آپ لوگ جانتے ہی وہاں کے ذمہ دار کل ملنے آ گئے تھے اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ گھر والی تھی آئے تو سلام کے بعد خیریت پوچھنے کے بعد فوراً ڈائری نکالا جیب سے اور ایک لڑکے کو دیا کہ لکھ لے پھر خاموش ہوئے تو کچھ دکھایا نہیں پھر مجھ سے کہنے لگے بتا دو وہی بتا دو جو کہتے ہو کہ ملنے والے آئے تو اس سے پڑھا کرو تاکہ نیکی محفوظ رہے غیبت نہ ہو وہی بتاؤ بتا دو ہم نے ہفتے کا خوشی ہم جمع کر کے خلیفہ ہیں وہ جمع کے ذمہ دار ہیں اتنے بڑے آدمی ہیں ان کے نام کے ساتھ سر لگایا خوشی سر کے نام سے جانے جاتے ہیں ہم نے کہا سر آپ اپنا مال تو ہم کو بتاتے نہیں ہمارا ہی سمجھ کے جاتے ہیں یہ بات اچھی نہیں اپنا کچھ بتائیں گے بڑے متوازے آدمی کہنے کا نہیں یہاں کچھ ہے تھوڑا یا تم ہی بتاؤ اچھا تو سن لیجیے پھر وہاں سہیل کو بلایا تو ہم نے کہا بھائی آ جاؤ ایک بڑے اللہ والے آئے ہیں ان سے ملاقات بھی کر لو اور وہ بھی دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ نے دور آبداد پڑھ لیا ہے وہ اس سے مشتاق ہے کہ مولانا سہیل قاسمی کون ہیں ان کا جی چاہتا ہے ملاقات کرنا اور اگر کسی کا جی کسی کو دیکھنے کا چاہے اور ملاقات کا اور یہ ملاقات صرف اللہ واسطے ہو تو دونوں کو ملا دینے کا بھی سیلا ملتا ہے دونوں کے ملنے کا دونوں کو سیلا ملتا ہے اور دونوں کو ملا دینے والے کو اس کا کچھ ملا ملتا ہے تو میں ایسے ما سے کیوں چھوٹ جاؤں بھائی میں میرا نقصان کیوں کروں تو میں نے انہیں بلایا ہم نے کہا بھائی مل لو تو انہوں نے دیکھا تھا پہچانتے تھے وہ نہیں جانتے تعارف نہیں ہوا تھا درمیان میں ایک بات یاد آ گئی ہر مکہ میں حضرت حکیم اختر صاحب دامن پرکاش ہوں کے بازو میں بیٹھا تھا حضرت یہ بیٹھے تھے میں یہاں بیٹھا میں نے حضرت نے میری طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا کاری اللہ کہاں بیٹھتے ہیں کہاں ملیں گے کچھ پتا ہے تمہیں یہ تو انہوں نے کہا اور حضرت کاری اللہ صاحب گنگور مسجد کے امام ہیں ان کے بارے میں پوچھا میں نے کہا حضرت مجھے پتا ہے جو کہاں بیٹھتے ہیں اور اپنے یوانی کے سامنے ملے تو اچھا ان سے کو میں یاد کر رہا ہوں میں ایک اچھی بات میں گیا وہاں میں نے دیکھا حضرت مل بھی گئے میں نے کہا حضرت تو حضرت حکیم صاحب حکیم اختر صاحب یاد کرنا رہے ہیں کہنے چلو چلو چلو کہاں میرے وہاں لے گئے دونوں کی ملاقات ہو گئی بیٹھ کے باتیں شروع ہو گئی پھر ذرا جب خاموش ہو گئے دونوں باتیں بند ہو گئی تو ہم نے آج حکیم صاحب سے پوچھا کہ حکیم صاحب اللہ کے دو ولیوں کے ملانے کا سلا کیا اللہ کے دو ولیوں کو ملانے کا سلا کیا اللہ تجھے بھی ولی بنا ہر نقل و حرکت پر کچھ ملتا ہے بلکہ ہر سوچ پر کچھ ملتا ہے اور ہر سوچ پر پاتا ہے یا کھوتا ہے پاتا ہے یا کھوتا ہے اچھی سوچ ہے تو کچھ پا گیا اور حسد پینا یہ سب اندر کی سوچ ہی تو ہے حسد ہے کینا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا تو اس میں کچھ ہوتا ہی ہے نا آدمی اور حسد اور کینا رکھنے والے کا سینا جلتا رہتا ہے اندر سے دل پریشان ہوتا ہے کیونکہ حرام چیز مومن کے دل کو برداشت نہیں ہے مومن کا دل اور ہر دل بہت حساس ہوتا ہے دل بہت حساس ہوتا ہے اتنی احساس والی چیز پوری پورے بدن میں کوئی چیز بنائی نہیں گئی سب سے زیادہ حساس کیا چیز ہے دل ہے کوئی پیار سے ہماری تعریف کر دیں ماشاء اللہ آپ کے بیان سے بہت فائدہ ہوتا ہے اتنا ہی کہہ دیں تو یہ آواز کانوں کے ذریعے اندر تک پہنچے گی لیکن کیفیت کان کی نہیں بدلتی جسم کی نہیں بدلتی سب سے پہلے دل کی بدلتی کس کی بدلتی دل کی بدلتی اور کیا چیز گئی اندر جو دکھائی نہیں دیتی وزن کرو تو آپ بہت اچھے ہیں کا وزن کتنا ہوگا اگر اس کا وزن کیا جائے اس زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور ہوگا آگے والا زمانہ جس کا وزن کیا جا سکتا ہوگا اس لیے کہ اسی کا وزن جب وہاں ہوگا میزان جب لگے گی حضر کے میدان میں آپ بہت اچھے ہیں کا وزن ہوگا وہاں کیا ہوگا وہاں جو ترازو اللہ تعالی لگائیں گے وہاں کسی کو کہا تھا آپ بہت اچھے ہیں اس کا وزن ہوگا اس لیے دنیا میں بھی ایک زمانہ کبھی آئے گا جس میں بات کا وزن کتنا ہے حالانکہ دیکھو باتوں باتوں آدمی کہہ دیا کہہ دیتا ہے اور بڑی ہلکی بات اس نے کہا اور کبھی کہتے ارے بڑی وزنی بات اس نے کہا باقی تو ہے لیکن ابھی تک اس کا وزن ہوا نہیں کوئی پیمانہ ابھی تک تو بنا نہیں کہ یہ بات جو کہا لیکن اللہ نے اپنے پیمانہ بنا دیا ہے جس سے دل متاثر ہوتا ہے یہاں اس کا وزن دل کے اوپر جاتا ہے آپ بہت اچھے ہیں تو دل کتنا متاثر ہوا آپ بہت نالائق ہیں کتنا وزن کتنا بھاری ہے آپ اچھے ہیں کتنا ہلکا ہے دل باغ باغ ہو گیا ہمیں ریلوے کہتے ہیں ہر گارڈن گارڈن ہو گیا دل باغ باغ ہو گیا کس چیز میں باغ باغ ہو گیا بھائی ایک بول ہی تو ہے ایک ہے ہلکا سا ایک بول ہے اور آدمی غصے میں آ گیا چہرے میں تغیر ہو گیا چہرہ سرخ ہو گیا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا غصے میں ہاتھ پیر کاٹنے لگے لیکن ہاتھ پیر اٹھنے لگے اتنے ہی چوکا ہے تنا لائے اتنے چوکا تو لائے تو یہ دل بہت جلدی متاثر ہوتا ہے نا بہت جلدی یہ دل کی بات کہاں سے نہیں بھائی تمہاری کون سی بات یہ متاثر تو ہوتا ہے لیکن یہ بات کیوں مضبوط کر جائے ہے ہاں،, ہاں ہر سوچ پر کچھ پاتا ہے یا ہر سوچ پر کچھ کھوتا ہے کتنی ہلکی سی چیز ہے ہر سوچ پر کوئی پاتا ہے کچھ پاتا ہے ہر چیز ہر سوچ پر کچھ کھوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں میں تم نے کیا سمجھا سب سے چھپ گیا تو کیا مجھ سے بھی چھپ گیا یہ مجھ سے نہیں چھپا میں جانتا ہوں اس لیے جو سوچو جو سوچو تم کہتے ہو اللہ عالم نازر اللہ سب جانتا ہے تمہارا یقین ہے کہ ہمارے کیے پر کا ایک فیصلہ ہوگا ایک نشان لگے گی تو اس سوچ کو بھی درست کر لو دل کے خیالات کو بھی درست کر دو یعنی ہر جگہ اپنی نیتیں اچھی کر لو صحیح کر لو ہم سوچتے کچھ وزن نہیں ہے اس کا تو بہت بڑا وزن ہے بہت بڑا وزن ہے جسمانی لحاظ سے بھی آپ دیکھیے کہ دل جسم باقی بیمار ہے پیر دکھتا ہے سر دکھتا ہے برسوں میں سر پیر دکھتا ہے گولیاں کھاتے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر دل میں درد ایک ہفتہ ہو جائے تو لگا یہ چیسٹ پین شروع ہو گیا اللہ نہ کرے کسی کو تو جب چیسٹ پین شروع ہو گیا ڈاکٹر کو کہیں گے تو کیا کرے گا ابھی آپ کو کمزور ہو رہا ہے اور پھر مشین لگائے گا چیک کرے گا کیا ہے مجھ کا ای سی جی گرام نکالے گا اب ہمارے جو سمجھدار آدمی میرے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پانچ سال سے کہتا ہوں پیر میں درد ہے آپ نے کبھی بھی لگا کے دیکھا نہیں اس میں لگا کے دیکھنا چاہیے نا آپ کو آخر درد ہی کا علاج آپ کر رہے ہیں تو میں پانچ سال سے کہہ رہا ہوں پہل میں جب ایک دفعہ آپ نے ہمارا قائد و گرام نہیں لیا تو ڈاکٹر مسکرائے گا کہ بہت ناسمجھ آدمی معلوم ہوتا ہے اس نے پیر کو دل سے موازنہ کر دیا کہ دل اور پیر برابر ہو گیا تو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں بہت زیادہ نادان ہے دل تو دل ہے اور اس میں ہر سوچ پر ملتا ہے اور ہر سوچ پر آدمی کچھ کھوتا ہے یہ مضمون کہیں اور سے گیا تھا مجھے کچھ اور سنانا تھا ہاں, ہاں۔ تو خورشید سر نے مجھ سے کہا کہ کیا ہے بتائیے ذرا تو ہم نے ان سے کہا ان کو بلایا ہم نے کہا بھائی آ جاؤ بات یہ تھی کہ کسی کو ملا دینے پر دکھائی تو کچھ نہیں دیتا لیکن یہ اندر کی ایک سوچ اگر ہو کہ بھائی مولانا سہیل کو خورشید سر سے اس لیے ملا دو کہ یہ دونوں کا جی خوش ہو جائے گا ارے بھائی جب آدمی کو کچھ پتا چلے کہ ہم پا گئے تو کچھ ہوگا ہے نا تو جس کو پتا چلے گا کہ جب اللہ واسطے ملاقات ہوتی ہے تو ہم ارض کا سایہ پا گئے کیا مل گیا ارض کا سایہ کس کے لیے اللہ واسطے کی ملاقات میں تو کیا ملتا ہے ارض کا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا آ رہا ہے نا زمانہ ابھی ابھی آ رہا ہے نا گرمی آئے گی پھر اتنی گرمی گزر گئی لیکن کسی دن گرمی دیکھ کر خیال نہیں ہوا کہ ہائے حسر کی گرمی کیسی ہوگی میدان میشر کیسا ہوگا تو اش کا سایہ ملتا ہے ایک فرشتہ راستے میں ملتا ہے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو حدیث کا مفہوم ہے میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہو تمہارا کوئی رشتہ ہے تمہاری کوئی رشتے داری نہیں کوئی رشتے داری نہیں کوئی لینا دینا نہیں وہ بھی نہیں تو پھر کیوں جاتے ہو ہمارا ایمان والا بھائی ہے مل واسطے محبت کرتے اس لیے جاتے تو فرشتہ خوشخبری کچھ کبھی سنا کر جاتا ہے جیسے تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ تم سے محبت کرتا ہے کاش دعوت تبلیغ کے کام کو ہم سمجھ جاتے کہ ہم سب کے لیے ہے دیکھو مسجد بار جماعت کا مشورہ ہوتا ہے کون کس سے ملنے جائے گا اچھا مشورے میں طے ہوتا ہے آج چائے کس کی پینے جائیں گے ہاں، مشورے میں طے ہوتا ہے چائے ہم لوگ کس کی کس کی چائے پینے جائیں گے کیا ہوتا ہے طے آج ہم اللہ واسطے کس کے یہاں ملنے جائیں گے ہفتے میں دو دن پہلے طے تھا کہ دو دن ایک اپنا تھا ایک جو دیتا ہو جائے اس مسجد کا دس پڑوس کی تو دو دن کی ملاقات پر اللہ نے آج کا سایہ دیا اور کیا کیا دیا تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ تیسرے نمبر والے اللہ سب کے درجات بلند انہوں نے کہا مسجد وار جماعت بناؤ مسجد وار اور یہ محبت اللہ کی اور اس کا سایہ روز حاصل کرو اس لیے کچھ لوگ ہیں ایسے جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو نکلنے میں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ واسطے کی ملاقات کریں گے تو اللہ واسطے کی ملاقات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جماعت بنا کر ملاقات کریں گے یہ ہے کیا بھائی موسی ایسا ہے اور جو جماعت بنائیں گے تو ایک کام کے لیے جائیں گے اور ہوگی اللہ واسطے کی ملاقات بند تو نہیں ہو گیا کیا بھائی یہ آواز ایسی لگ رہی دیکھو وائر وائر دلاؤ بھائی ہم لوگ تو سوئچ بورڈ پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے تو اللہ واسطے کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ طے بھی کر لیتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کیا ہم اللہ واسطے ملاقات کریں گے اللہ والے سے ملاقات کریں گے تو کسی بھی مومن کے پاس چلے جاتے ہیں کیوں کہیں حدیث میں یا قرآن کی تفصیل یہ نہیں ملتا ہو تو مجھے بتا دیں میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں جتنا میں جانتا ہوں اس کے مطابق کہتا ہوں باقی آپ حضرات کو علم زیادہ آپ بتائیں بیٹا آواز اوپر ہی بند تو نہیں ہو گئی ہاں تو تھوڑی دیر کے لیے ملیں گے تو عرض کا سایہ اور اللہ کی محبت اور بھی جاتے رہتے میں صرف دو ہی کہہ رہا ہوں عرض کا سایہ اور اللہ کی محبت یہ تھوڑی دیر کے لیے ملیں گے تو نہیں ملے گی زیادہ دیر کے لیے ملیں گے تو ملے گی لمٹ ہے اس کی کچھ کتنی دیر کچھ بھی نہیں تو ایسے لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں تو لوگوں سے اللہ واسطے ملاقات کی نیت کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ والے سے ملیں گے تو ہر مومن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اللہ والا ہو گیا نہیں ہو گیا بھائی کون سی کمپنی کا ہوا ایمان والا ہے بھائی اور ایمان والا اللہ والا اللہ کو مانتا ہے اللہ کو ایک مانتا ہے نراکار کار ہے سب کچھ وہی کرتے ہیں یہ بھی دل سے جانتا ہے اور حضرت نبی کریم وسلم کی رسالت اور جن کے نیچے کو ایمان لانا ضروری ہے سب پر ایمان لاتا ہے تو یہ پر اللہ والا ہو جائے ہے ہم بھی نیم کر لیں گے اب آئندہ سے کب سے کریں گے کل سے ہاں, ہاں، بیس سے کیا آج بھی ہم اللہ واسطے ملاقات کریں گے ملاقات کر لیے ہے اللہ آباد سے اچھا اللہ آباد سے جھگڑا بھی کیا جاتا ہے اللہ واسطے سے جھگڑا بھی کیا جاتا ہے مگر ہمیں اپنی ذات کے لیے جھگڑا کرنے سے فرصت ملے گی تب تو ہم کبھی اللہ کے لیے کریں گے ہم تو اسی میں دم جھگڑے رہتے ہیں یعنی کہ اپنے ہی لیے جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے نہیں اور اپنے ہی لیے محبت بھی کرتے ہیں اپنے ہی لیے محبت چائے نہ بنائے کھانا نہ بنائے کپڑا نہ بنائے بیلی کپڑا نہ دھو لے تو محبت قدم غصہ جھگڑا تو غصہ جھگڑا کھائے کے لیے چائے میٹھی بنا دیا زیادہ دو دن سے نمک زیادہ ڈال دیا بیوی نے تو جھگڑا تو کس کے لیے جھگڑا نمک کے لیے جھگڑا چائے کی شکر کے لیے جھگڑا تو ہمارا جھگڑا تو ہمارے لیے ہوتا ہے ان کے لیے کہاں ہوتا ہے اور جھگڑا نہ کریں جھگڑا نہ کریں ایسی جگہ جہاں جھگڑا پسند ہو تو بھی اللہ کی نافرمانی کیا اور جہاں اللہ نے کہا جھگڑا تو کرو تمہیں ہاتھ دے دیا میں نے لیکن میری یاد آئے تو رک جاؤ تو مجھے پسند نہیں اگر جائیے علماء کے پاس پوچھیے نہ ذرا یہ سب تو الگ الگ بہت بہت بڑا مضمون ہے میرا نکلتا ہے کسی پر گئے بتا دوں گا کر دوں گا اور مانگا جھگڑا شروع ہو گئے ایک دم سے خیال آیا کہ اللہ کو جھگڑا بہت ناپسند ہے اس لیے خاموش ہو جائے جانے دونوں تو حریف اللہ کے دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ جنت کے بیچ میں ایک محل دیں گے کہاں دیں گے ہاں۔ اور وہاں کا الاٹمنٹ جو ایک ٹائم ہو جاتا ہے تو پیمنٹ شیڈیول ایسا نہیں کہ ہر مہینے اتنا اتنا بھیجا کرو تم نے یہ کر لیا اور تمہارا ہو گیا تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب ہمارے لیے محل بنایا وہاں پر تو دوسرے کو علاج تو کریں گے نہیں تو کس کو بھیجیں گے ہم ہی کو بھیجیں گے نا کس کو بھیجیں گے ہم کو ہی بھیجیں گے ہمارے لیے بنا دوسرے کو دیں گے ایسا نہیں ہے اللہ کا یہ نہیں ہے کہ چلو ریٹ زیادہ ملا تو بکنگ کر دیں گے دوسرے کے لیے ہاں، یا تو ریٹ زیادہ ملا تو بکنگ ہو گئی دوسرے کی اب وہاں ایسا نہیں ہے وہاں تو کس کا ہے جھگڑا کس بات کا جھگڑا کہ ہم حق پر ہیں ہم حق پر ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہمارا حق ہے لیکن حق کا مطالبہ کرنے گئے تو جھگڑا شروع ہو گیا کیا ہو گیا جھگڑا شروع ہو گیا اگر جھگڑا شروع ہو گیا تو حق کا مطالبہ کرنے کے حق ہونے کے باوجود بھی خاموش ہو گئے چہرہ کو جھگڑا ناپسند ہے نے کا جنت میں ایک محل ذرا ہم بھی سمجھ لیں اور آپ بھی سمجھ لیں ہمارا سارا حق بیوی پر ہے کتنا ہے سب کام ہمارا بیوی کرے اور اگر ایک کام نہیں کرتی تو جھگڑا بس اگر بولتے ہیں تم بیوی کے فیور کی بات بہت کرتے ہو تم قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ نے بیوی کے فیور عورتوں کے فیور کی بات کیا کہ نہیں ہاں؟ عورتوں کے فیور کی بات کیا بیوی کے فیور کی بات کیا قرآن اٹھا کے دیکھو ہے کہ نہیں ہے نا ارے سفارش کیا ہے کہیں کسی کو آج یاد آ جائے نا پڑھ بھی دے ہاں کیا مطلب بھلائی کے ساتھ معاشرت ہے ہاں؟ باہر کی دنیا میں بڑے متبر سنت اور بڑے باخلہ ہے لیکن گھر کی دنیا میں ظالم مندے جی رہے کبھی ماں باپ کے ساتھ کبھی بیوی کے ساتھ اور کبھی بیوی شوہر کے ساتھ کسی نے پوچھا کتاب ہے کتاب میں لکھی ہوا اس کا خلاصہ ہے کہ بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو کہا شوہر کا کس کا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہا شوہر کا اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو بیویوں سے کہا جاتا اپنے شوہروں کو سجدہ کا جتنا بڑا حق بتائیں پھر کہا مرد پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے کہا ماں کا کس کا ماں کا انہیں یعنی کا دیوی کا انداز ہے ماں کہاں بیوی آئے گی مقابلے میں تمہارے ضرور تو ظالم مت بنا پہلے تو اپنا حق جو مطالبہ کرتے ہو جس کے لیے جھگڑا ہے ارے گھر میں جھگڑے پر خاموش ہو کر روز کیوں نہیں ایک محل الگ کرا لیتے بھائی اس کی بکنگ اتنی آسان تو یہ کرانے کو تیار نہیں اصل پنویل میں گھر ڈھونڈوں اب بہت سارے پنویل میں گھر ڈھونڈنے والے جب کہتا تھا پنویل ہاں پنویل بہت دور ہے ہم نے کہا بھائی بہت دور ہے جانے تو مت کو زمانہ چلا گیا جب پنویل بہت دور ہے امریکہ بہت نزدیک ہے تو پنویل دور کیسے ہو سکتا ہے چائنا اتنا نزدیک ہو گیا کہ ہر آپ سے چائنا جا رہے کہتے ہیں پنویل بہت دور معمولی معمولی کچھ بنا کر مجلس میں نہیں آتے اور یہاں میں تو نہیں کہتا لیکن جانے کے بعد فون ضرور آتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا تمہیں تو فائدہ دیتا ہی لائف ہے تو شیطان اور نفس معمول جو روز بناتا ہے اسے بس چھوڑ دیتے ہیں اور اسی دن اگر چائنا کی ٹکٹ ہو تو ضرور چلے جائیں چاہے کتنا تیز بخار ہو مجلس میں آنے ہلکا ہلکا سر میں درد ہونے لگا تو اس لیے نہیں گئے اور تیز بخار تھا اور نہ چلے گئے اور ہر تلاش چل لیا کہ ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ گولی بتا دیجیے کون سی کھا لوں پائی لے لو زیادہ ایسے نہیں لیا گولی اور کھا لیا اور مجلس میں آنے کے لیے کیا بخار ہلکا ہلکا سر میں درد تھا حضرت اس لیے نہیں آیا میں نے کہا حسرت ہوگی حسرت جو حضرت کہہ رہے ہو نا حضرت ہوگی کوئی بیان کرتا نہیں اللہ کی قسم اللہ کہلاتا ہے جن جن عنوان سے کہلا رہا ہے جو عمل جو کی ضرورت ہے ہمارے پڑوسی ہے بہت اچھے آدمی ہیں وہ کہتے تم آئینہ دکھاتے ہو آئینہ کیا کہتے ہو وہ جو گواہ بیٹھے ہیں ہماری مسجد میں فجر کی نماز کے بعد اب کیونکہ آسان فجر کی اذان نماز بہت دیر میں ہوتی ہے زیادہ ٹھنڈک کا سیزن ہے اس لیے بچوں کا اسکول ایک دم جلدی ہوتا ہے تو سلام پھیرتے ہی بھاگتے ہیں لوگ نہلانا ہے دھلانا ہے کپڑا پہنانا ہے ناشتہ کرانا ہے اور آپ کہیں گے کیا مرد کے ذمہ ہے کیا تو یہ بتائیے آپ ساری چیزیں عورت کے ذمہ کی ہوئے کہاں لکھا ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں مرد کے ذمہ ہے کیا تو آپ یہ ثابت کیجیے کہ عورت کے ذمہ کہاں لکھا ہے کون سی کتاب میں ہے موتی صاحب ہر کسی کتاب میں لکھا کہ عورت کی ذمہ داری ہے کتاب میں کیا لکھا ہے وہ بتائیے آپ کی بل تو سن نہیں رہی آپ بولیے نا سوچ جس کی سن رہی ہو گھبرا ہے ہاں۔ جس کی سن رہی ہے وہ گھبرا ہے کہاں ہے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نہلاؤ بھی دلاؤ بھی کپڑے بھی پہناؤ بھی ناشتہ کراؤ بھی ہاں؟ اسکول پہنچاؤ بھی یہ تو مرد کی ذمہ داری تھی یہ کہاں لکھا عورت کی ذمہ داری جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کا مطالبہ کر کے اس سے جھگڑا کرتے بتاؤ یہ اللہ کو کتنا ناپسند جب جبکہ کہا جا رہا ہے جہاں تمہارا حق نکلتا ہے ارے غور سے سنے غور سے یہاں وہاں کی باتیں نہیں ہیں گھر سدھر جائے گا جنت لٹ گئی اللہ روٹ گیا پتا بتایا کہ پانچ ٹائم کے چالیس سجدوں میں خدا سے کوئی تعلق نہیں کب تک حصل کو زندگی جیئیں گے کہ خدا کے گھر جا کر خدا کے نہیں ہوئے خدا کی اتنی بڑی قربت کے بعد بھی ایک منٹ کے لیے سات سیکنڈ کے لیے نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے رب اتنے بڑے اللہ کے قدموں میں رسر رکھا ہوا ہے ہر دم جلدی بھاگنے کی ہر دم جلدی بھاگنے کی نماز میں دل نہ لگنا دل کا ادھر جانا اس کی علامت ہے اور دل اللہ نہیں اجاڑتا ہماری نافرمانی اجاڑتی ہے ہمارے دل دل اللہ نہیں اجاڑتا ہماری نافرمانی اور ہمارے گھروں میں ہم اللہ کا بہت قانون توڑ رہے ہیں کیا معاشرے کے جو کی کیا پیاری حدیث بتائیے تو صحیح حق پر ہو تمہارا حق نکلتا ہے حق ماننے کا حق تم کو شریعت نے دے دیا ہے لیکن حق ماننے میں اگر جھگڑا ہو جائے اور حق والے یہ کہتے میرے اللہ کو جھگڑا پسند نہیں اور خاموش ہو جائے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جنت کے بیچ میں ایک محل دیتا ہے سوچو مطلب بیوی سے جھگڑا اما سے جھگڑا ابا سے جھگڑا بھائی سے جھگڑا بھابی سے جھگڑا یہ تو گھر میں ہر دم الرٹ ہو رہا ہے ہر دم بیوی نے تیز بات کہہ دیا ایسی ایسے حق پر جو آ کے میرا نکل رہا ہے نا اور دیکھو نا دیکھو کتاب اٹھاؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی کسی بیوی نے کچھ زور سے کہہ دیا کیا کیا کتاب اٹھاؤ کتاب کی بات اپنے گھر کی نہیں کہتا ساز اما بھی گھر پہ آئی تھی کون آئے گا ساز اما گھر پہ آئی بیٹے کی ساز گھر پہ آ جائے تو بیٹے کی اما کو برا لگتا ہے بیٹے کی ساس گھر پہ آ جائے تو بیٹے کی اما کو برا لگتا ہے بیٹی کی ساس کا مطلب بیٹے کی ساس کا مطلب کیا ہوا یعنی بیوی کی ماں جو ماں کے جیسی ہے اور خود اپنی بیٹی کے گھر جا کر رہے تو میری بیٹی بہت اچھی میرے داماد بہت اچھے جب تک ہم اس پر چلیں گے کہ ہمارا کتنا نکلتا ہے جب تک جھگڑے گھروں کے ختم نہیں ہوں گے جب اس پر آ جائیں گے ہمارے اوپر ان کا کتنا آپ نکلتا ہے ہم دے دیں جھگڑے ختم ہو جائیں گے بات واضح نہیں ہوئی کیا جھگڑا ختم یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہے یہ بیویاں آتی ضرور ہے مانتی ہیں نہیں یہ کہیں نہ کہیں سے ضرور آ جاتی ہاں ہاں ہاں اچھا آپ گھر میں جائیں گے تو جھگڑا کریں گے بیوی سے نہیں کریں گے اما کو کچھ چاہیے تو بھی نہیں کریں گے ابا کو کچھ کہے گے تم بھی نہیں کریں گے یہ تو بڑا ہے کیا کیا یہ بتاؤ ایک سال یہاں آیا کینسر سے آج کل کہیں باہر چلے گئے باہر کی دنیا میں کہیں اور آتے آتے کچھ سیکھ گئے تھے بچہ دوسری لائن کے آدمی تھے لیکن باتیں دیتے بہت تھے بھائی وہ مول زکریا صاحب آپ ہمیں یاد دلانا میں بھول جاؤں گا میرے بیان میں ایسا نہ ہو کہ سب چلے جاتا مجھ سے کہ حضرت آپ سے تو کہا تھا پھر حسرت ہی رہ جائے گی آپ کی تو ان کی بیوی ان سے کہتی دیکھو نا اما ایسا ایسا بولتی ہے ایسا ایسا کرتی آج یہ کیا تو وہ کہتے اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر وہ کہتے چلو ابھی ہمارے پاس چل بیٹھ کے بات کرتے چلو ہمارے سامنے کہو کیا کیا ہوا میں سے پوچھتا ہوں ہمارے تم نے کیا کیا کہا تو کہتی جی، جانے نا پھر جانے دو جھگڑا بڑھا کے کیا فائدہ جھگڑا بڑھا کے کیا فائدہ آپ بھی جب یہی کہیں گے جھگڑا بڑھائیں گے کیا شریعت نے دونوں کا حق رکھا ہے امت کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے امر کا بھی حق اور اب کا اتنا بڑا حق ہے ابھی ہم نے آپ کو سنا ہے ابھی اور اس نے سنانا باقی بھی رہ گیا ہے بہت سا اور بیوی کا بھی حق ہے ہمارے مزاج کے خلاف کچھ کیا ہے تو ہم برداشت کر لیں ہم یہ سمجھ لیں ہماری اصلاح کے لیے رکھی گئی ہے کیا لیے رکھی گئی یہ ہماری اضلاع کے لیے رکھی گئی ہے ہر آدمی کی اصلاح جو ہے اس کے حال کے حساب سے ہوتی ہے ہر ہر مرض کی درد اس کے حال کے حساب سے ہوتی ہے پہل کے درد تک کارڈیوگرام نہیں نکالا جاتا ہے نا تو اس لیے ہمارا حال تو صحیح ہوگا کہ ہماری اصلاح ہماری گھر ہی ہو جائے گی اور اللہ کی مہربانی بار والوں کو پتا نہیں گھر ہی گھر میں اصلاح ہو گئی بازی لوگ اصلاح اس میں رکھیے ان کا پڑوسی ستائے بازو لوگ اصلاح اس میں رکھیے کہ تندرستی میں مبتلا رہے ہیں کبھی مال پورا نہ ہو چاہے کتنی بھی حلال روزی کما کے آتے ہو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ بھی کرو رہتے ایسے زندگی میں بیماری رہتے ایک مرض ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا ابھی دوسرا ختم نہیں ہوا تو دو تین ساتھ میں اور آ گئے آج کل تو ایسے ہم آ رہے کہ مچھر کاٹتا ہے تو پہلے ایک قسم کا ملیریا ملیریا ہوا کرتا تھا اب اتنے قسم کے ہو گئے تو اللہ نے کہا جتنے قسم کے سم گنا بڑھا ہے اتنے قسم کے ہو رہے ہیں بیماریاں بڑھا ڈاکٹر کہتے ابھی مچھر ہی بہت قسم کا آ گئے پتہ نہیں کیسے کیسے بخار ہو رہے ہیں یہ مچھر قسم کا آ گیا ہمارے گنا بہت قسم کے کٹنگ مچھر الگ الگ قسم کا دیکھ دیے لیکن اللہ نے اپنے سب بندوں کی تسلی کا سامان کر دیا ہے ایک کتاب نے لکھا ہے جب میں کسی کو تندرستی دیتا ہوں یعنی مال کی تنظیم مبتلا کرتا ہوں تو اپنا دوست بنا لیتا ہوں کتنا بڑا سہارا ہو گیا بتائیے ہو گئے نا یہ تندرستی اس کی کے لیے ہو گئے نا کافی کہ راضی ہو گیا کیا ہو گیا راضی ہو گیا کہنا ٹھیک ہے بہت کم دیا تو کیا ہوا لیکن یہ ہاتھ تو کسی سامنے نہیں پھیلتا نا روکی چوکی کاری گزارا ہو ہی جاتا ہے ہاں؟ تو ہمارے نے دوست بنا لیا اور جس کو بہت بیمار کر دیا اس نے کہا اللہ کیا ہوا یہ کوئی بیماری ہے حضرت حضرت یونس حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری تھی وہ تو بہت بڑی بیماری تھی بستی والوں نے نکال دیا ہمیں تو ہمارے گھر والے بھی نہیں نکالتے سب پیار سے دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں کریئر پوچھتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ میں بیمار ہوں میں تو میرے اللہ بہت اچھا ہوں میں کہا بیمار ہوں تو اللہ کہتا ہے میں نے محبوب بنا لیا ہاں؟ بیوی نے کھانے میں نمک تیز ڈال دیا ہے سالی رمضان میں کتاب میں لکھا ان کے سلسلے کے بعد سب بزرگوں نے اپنی کتابوں میں آواز میں بیان کر دیا اس بات سے ایک آدمی مارا اس کا حساب کتاب شروع ہوا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی والے بات رہی نہیں کیا کرے تو میرے لیے بہانا اس کی بیوی نے ایک دن نمک بہت تیز کر دیا تھا جیسے منہ میں لکما اس نے ڈالا اس کو خیال ہوا غصہ آیا نے کا جانے تو غلطی ہوگی ہم سے بھی تو بہت غلطی ہوتی ہے ہم معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا یا اسی بہانے سے بات تو بیوی اسلح کا ذریعہ بنے گی اسلح کے ساتھ جنت کا بھی ذریعہ بن گئی ہاں؟ یہ بیوی نہ کرتی نہ اندازہ تو بخش نہیں ہوتی نا ان کی یہ تو کل ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری بخش کس پر ہوئی کہ بیوی زور سے ڈال رہی تھی اب ان کرما بردار زور بنے گردن سے بہت رہے تھے جی حضور کہیے میڈم کہہ لیجیے جو کچھ آپ کہنا چاہیں تو یا تو منہ توڑ دیجیے آپ ہی مارتا ہوں دیتا ہوں دو لاکھ تو یہ ہے اور بہت سے مہذب لوگ بڑے ساتھ میں بولتے ہیں بات کر کر کے بولتے ہیں جی پی ایل دینا چاہیے ہلو یار جو گالی اتنی مشہور ہو چکی ہو کہ ایک ورثے سمجھی جاتی ہو تو پھر یہ بھی تو گالی بنی نہیں یار تم کو ہر بات سے بتنگل بناتے ہو بتنگل اب جو گالی شارٹ میں ایسی دی جا رہی ہو جس کو دنیا گالی سمجھ رہی ہو تو پھر اگر دیا گیا تو گالی تو دیا ہم نے تو کیا کرنا چاہیے بھائی بیوی ڈانٹے تو بڑا مسئلہ پھنسایا کون سی جگہ بیان کے لیے بیٹھایا ہے تم لوگوں نے نئے نئے لوگوں کو لا کے یہ تو بولتا ہے بیوی کی بات سنا اور گردن چھپا کے کہو ہاں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے یہ بگاڑ کا سبب خود ہم ہیں کیا ہے یہ بگاڑ کا سبب پانچویں وقت پہ نمازی لیکن جب بیوی لے کر آئے تو فجر کی نماز کے تاریخ ہو گئے حرام کا سبور شروع ہوا بیوی آنے کے بعد تو اللہ نے کہا جس کی محبت میں تو میرا باغی بنا اس کو تیرا باغی بنا کر چھوڑ دیا سمجھے آپ اور ہم سمجھ لیں اس کا قصور نہیں ہے قصور ہمارا ہے کوئی نہیں جانتا یہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ہے کوئی نہیں جانتا اور میں کہتا تیرے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں دیکھو حدیث یہ حدیث کیا کہتی ہے اللہ اللہ نبی کہیں سے سمجھے کون سا شعبہ چھوڑا جب کہیں بیان ہوتا ہے تو ہم سمجھتے کچھ اجڑا ہوگا کسی کا بگڑا ہوگا کسی کی دنیا بگڑ گئی ہوگی ہمارا کیا یہ کیمرہ جو ہم نے لگایا ہے اپنی آنکھوں کا کیمرہ یہ ہمیشہ ایسا گھومتا ہے ہمیشہ ایسا گھومتا ہے کون کیسا کون کیسا کون کیسا کون کیسا سب کی فوٹو آ گئی یہ میں کیسا کہ فوٹو نہیں آتا اور اللہ کیا پوچھا جائے گا یعنی تو کیسا سب کے سامنے کیمرہ لگا ابا ایسے خراب ابا ایسی بری بیوی اتنی خراب بچے ایسے نہ لائے دائنا پڑوسی اتنا برا بایا پڑوسی اتنا برا سامنے والا اتنا برا دکاندار دکان کرتا ہے یہ پڑوسی اتنا خراب فلا سلسمن اتنا برا بڑا بیپاری اتنا چور بڑا یہ کیمرہ سب ایسا گھوم رہا ہے سب کی و کا میں آ رہی ہے اور ہماری خرابی بھی چھپ گئی یہ ہم اپنے اوپر طرح لگا کے دیکھ لیں تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ سب سے خراب ہم ہی ہے یہ گھر تو ہم نے گزارا کسی اور تھوڑے بل جانا جس دن لائے تو اسی دن بات ہو جانی چاہیے نہیں تو کسی سمجھنے والے کے پاس جانا چاہیے لیکن یہ ہمارے کام میں نہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس ہم جائیں اللہ والے کے پاس جانا ہوتا ہے معمولی معمولی بہانے کی وجہ سے خوش بناتے بولتے نہیں آج ذرا ایسا ہو گیا تو اس لیے نہیں گئے آج ذرا ویسا ہو گیا تو اس لیے نہیں گئے میں کہتا ہوں بخار تیز ہو گیا چائنا کے ٹکٹ کینسل نہیں ہوتا پیڑ لگا ہوا ہماری لائن کا کمپنیاں لا کر سستے پاس بک کر رہی ہیں پیئر میں جو آ کر اتنا مال بک کر لے گا اتنا پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا ہاں؟ کیا کرے یار بخار تو بہت تیز ہے بڑا تین ہی دن کا پیئر ہے بڑا چاند سے چلا جائے گا ہاں؟ اور مسجد میں جانا ہوا کہیں کسی اللہ والے کے پاس جانا ہوا کہیں بیان سننے میں جانا ہوا معمولی سی بات بہانا بنی معمولی سی بات وہ بہار کرتے سے حضرت آج ضرور کر آپ کی مجھے سناؤں گا مگر کے بعد ایسی دن لگ گئی لگ گئی کبھی ٹرین سے گیا کبھی پلین سے گیا کتنی دفعہ تیرا پلین کتنی دفعہ چھوٹا تیری ٹرین کتنی دفعہ چھوٹی لگ گئی سچی نیت ہو اور نہ اٹھو یہ بہت ناممکن آدمی سے سچی نیت ہو اور پھر اللہ سلا دے تو رہی ہی رہے فائدہ ہی فائدہ ہے صاحب نے ان کی بہو نہیں آئی بہو اور ان کی خود کی بیوی کچن میں کام کر رہی دوپہر کا کھانا کھا کر وہ کہنے لگے میں کریلا کرتا ہوں کتنا بج رہا ہے کا ڈھائی بج رہا ہے تو وہ پونے تین بجے مجھے جگہ دے اور کس سے کہا بہو سے کہا تو بیٹا تم پونے تین بجے مجھے جگہ دے جب پونے کو بار بار بہو گھڑی دیکھ رہی تھی بار بار بہو گھڑی دیکھ رہی مجھے یاد دلائے گا بہت پہلے سنا ہوں ایک رات کا نکاح ہوا پہلی رات میری گھر پہ آئے یہ گاؤں کی بات انہوں نے کہا گرمی کا زمانہ ہے صبح سازش بہت جلدی ہو جاتی ہے اس لیے تین بجے مجھے جگہ دینا کس سے کہا سے یہ کون سی رات ہے یہ ان کی پہلی رات ہے یہ کوئی ساٹھ سال کا بوڑھا نکاح کر کے نہیں آیا جوان نے نکاح کیا ہے جو جوانی شباب پر ہوتی جب نکاح ہوتا ہے تب کی بات ہو رہی ہے یہ کسی بوڑھے آدمی کی بات نہیں سنا رہا ہوں میں جب نکاح کی عمر ہوتی ہے اس نکاح میں عمر ہوئی اس عمر میں نکاح ہوا ہے بیوی سے کیا کہا تین بجے جگہ دینا بیوی نے کہا مجھے گھڑی دیکھنا نہیں آتا گاؤں کی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو اور یہ نہ آتا تو بہت اچھا تھا اور ہمیں دیکھنا آ گیا تو مسجد تک نہیں جاتے کیوں کیوں اذان ہو گئی تو گھڑی دیتا ہمیں کتنے منٹ باقی ابھی اذان تو ختم ہے اٹھارہ منٹ باقی پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلو اب کتنے منٹ باقی بولے ابھی تو بارہ منٹ باقی پھر تھوڑی دیر کے بعد اب کتنے منٹ باقی ابھی دس منٹ باقی پھر دے دیکھا کتنے منٹ باقی بولے پانچ منٹ باقی یہ گھڑی نہ دیکھنا آتا تو زیادہ ہی اچھا دادان سے پہنچ جاتا ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا ان کی بات سنا بول دینا اور وہ بہو والی بھی سنا دینا ادھر یاد سے تو یہ بولو تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت اور وہ جب آتے تھے حضرت نئے نئے بمبئی میں تو ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں تھا بہت کم لوگ دو چار ہوتے تھے اور جلدی سے چلے جاتے تھے میں ہی بیٹھا رہتا اور میری عمر تو سب پچیس چھبیس سال کی رہی ہوگی پچیس سال چھبیس سال ہاں بہت ٹھوکرے کھایا ہے بہت بھٹکا ہے رات رات بھر رہے اللہ والوں کے پاس دن دن بھر رہے اللہ والوں کے پاس جہاں کام ختم ہوا بیکار نہیں جہاں کام ختم ہوا فوراً دوڑ کے چلے گئے کہ اللہ نے کہا یہیں سے ملے گا کہاں سے ملے گا ہاں یہیں سے ملے گا قرآن کہہ رہا ہے کوئی انکار کرے گا تو پوچھے مفتی صاحب سے کیا بن جائے گا وہ اللہ نے کہا ملے گا یہیں سے اللہ والا سے ملے گا ان کے ایک مرید تھے وہ حجام تھے مرید ان کے حجام تھے لیکن جب بیٹھ ہو گئے تو انہوں نے کہا حضرت داڑھی موڑنا پڑتا ہے حرام ہے انگریزی بال کاٹنا پڑتا ہے حرام ہے ایک بال انگریزی ہوتا ہے اور ایک شرعی ہوتا ہے لیکن زندگی گزر گئی وہ دن کا کام کرتے ہیں آج تک یہ نہیں معلوم کہ شرعی بال جسے کہتے ہیں سر پر حرام لے کر دنیا کو دعوت تم دیندار بن جاؤ کام تھا مسئلہ پوچھنے کا زندگی مسائل کی روشنی میں فضائل کے شوق کے ساتھ گزارو شوق نہیں ہوگا مسائل نہیں پوچھو گے طلب نہیں ہوگی تو نہیں سیکھو گے طلب مردہ ہوگا اس لیے داؤد تبلیغ کا کام شروع ہوا اللہ نے کرایا مہربانی کیا تیسرے نمبر پہ علم کا نمبر رکھ دیا کہ میرے بندے کو چلنا چاہتے ہیں پوچھے پتا چل نہیں سکتا جا علما سے رشتہ دو تو ان کا انہوں نے کہا کہ حضرت تم نے تو یہ کام اب نہیں کر سکتا میں نے توبہ کر لیا کیسا سچا مریض ہوگا کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن مجھے کتنا سچا ہوا کہ میں نے حضرت توبہ کر لیا گنا سے ہمارا نام دعا کرنے جاؤں گا حضرت نے دعا کہ جا اللہ تجھے برکت دے گا سوچ اللہ سے مانگ لے کچھ بھی کر ایک گٹری سب پیدا لیتے تھے دوپہر تک فیری کر لیتے تھے کہتے اللہ کھانے جتنا دے دیتا ہے یہ شرح گاڑی ایسا بنایا تھا چہرا اللہ نے کہ بیٹھوں کو کچھ شہر پیدا ہوا ہے گنا کے چھوڑنے کا دور کہاں جائے تاج کے کرنے کا نور بھی ملتا ہے اور گناہ کو چھوڑنے کا بھی نور ملتا ہے گناہ کو چھوڑنے کا وعدہ ہے بدنگاہی چھوڑ دو اپنے نام کی لذت دے دیں گے یعنی دل اتنا تندرست ہو جائے گا کہ ہمارے نام کی لذت تک نہیں ملی تھی مل جائے گی دل اتنا تندرست ہو جائے گا یعنی ایک سیکنڈ کے اندر تمہارا تجزیہ ہو جائے بدنگاہی یہ مواقع نہ ہوتے تو ہمارا تجزیہ کیسا ہوتا ہم بےروزگاری میں گالیاں بکتے رہتے ہیں یہ سامنے نہ آتی تو دل دل نہیں بنتا یہ دل بنانے کے لیے آئی تھی کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو مجھے دیکھ دے تجھے اللہ سے محبت ہے تو اسے دیکھ دے کسی نے کہا مجھے اللہ سے محبت ہے تجھے نہیں دیکھوں گا اللہ نے کہا اچھا میرے لیے تم نے تیرے ایسے جذبات جتنے بھڑک رہے تھے اس کو تم نے قربان کر دیا میں تجھے اپنا بنا دیا جا میں تجھے اپنے نام کی رسد دوں گا ایمان کی حلاوت دوں گا دل تندرست ہو جاتا ہے کیا مطلب دل صحت مند ہو جاتا ہے ہمارا دل ابھی تک صحت مند ہوتا ہے تو ہمیں نماز کی لذت ملی ہوتی یہاں ملتی کہاں ہے قرآن کی علاوت ملی ہوتی جگہ جی چاہتا جی چاہتا کوئی نہ ہوتا تو اچھا تھا میں تنا ہوتا تو اچھا تھا میں ہوتا میرا یار میرا میرا رب ہوتا ہاں؟ میں ہوتا میرا اللہ ہوتا اور کوئی نہ ہوتا اللہ نہیں ملا اس لیے ہر وقت چاہتے فلا دوست ہوتا فلا دوست ہوتا کوئی نہیں ہوتا تو فون کر کے بلاتے تو آئے چلا اللہ کہتے مجھے چھوڑ کر کسے بلا رہا ہے میں ہونا مجھے یاد کیوں نہیں کرتا کہ اللہ کا لذت ہی نہیں ملتی دوست سے بات میں لذت ہے غیبت میں لذت ملتی ہے حرام میں لذت ملتی ہے دل تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اڑ گئے اجڑ گئے پہلی رات ہے کیا کہا انہوں نے وہ بزرگ نے کہا میں نے کہا کہ حضرت آپ ہاں، گھر ہی نہیں پہلے رات کو اگر نیند کھل جائے وہ بزرگ جو تنہا ہوتے جن کے مریض کی بات کیا نا تو جب رات کو دو ڈھائی بن جاتا تو مجھ سے کہتے ہیں ہلاؤ سو جاؤ صبح میں تم کو کام رہتا ہے خود اپنے بارے میں کہتے میں تو نکما آدمی ہوں مجھے تو کچھ کام نہیں رہتا میں نے دیکھا وہ چوبیس گھنٹے میں آدھے گھنٹے سو لیتے تو فریش ہو جاتے تھے یہ جو آج کی دنیا کی بات ہے چند سال پہلے ابھی بھی زندہ ہیں وہ مرے نہیں ہیں ایسے بہت سے نمونے ہیں اس میں ایک ساتھی کو دیکھا عمر میرے اندازے میں بہت اندازہ لگاتا تو پینتیس سال عمر ہوتی کتنی کئی لوگوں سے میں نے پوچھا میں نے کہ عمر کتنی ہوگی کئی لوگوں سے پینتیس چھتیس ہوگی ان کی عمر پچاس سال ہے کتنی جیسے لگتا تھا کہ کمرے میں اور بستر پہ ان کا دل ہی نہیں لگتا جیسے لگتا ہے کہ جیسے سوتے انہیں کوئی کاٹتا ہے یہ سوئے اور ابھی سوئے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تو سوئے کتنے موٹ گئے ہاں، کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہنے حرم تو ابھی تو حرم سے آیا آپ رات بھر حرم میں تھے رات بھر حرم میں تھے ابھی ناشتہ کیا ابھی تھوڑی دیر سوئے پھر حرم کبھی حرم کہاں ملے گا اللہ ہاں، کے گھر کہاں ملے گا اور جب اللہ کے گھر آ کر اللہ نہ ملے گا تو وہ کہاں ملے گا اسی کو پانے کے لیے بے چین ہوں اتنی بے چینی رہتی کہ جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو ہم بھی تو حرم گئے ہیں ہم بھی تو حرم گئے ہیں تو میں نے جب رات اتنی ہو جاتی تو مجھ سے کہتے تم جا اور ان سے کہتے وہ پولیس سے ان کا نام لے کر بلاتے ارے فلاں وہ بھی رات کے ہی تھے بات کے سیٹ اس لیے وہ باہر اپنا عبادت میں لگے رہتے تھے شہر میں اور حضرت کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے اور میں ہوتا تھا باتیں چلتی تھی اور بڑے عجیب آدمی بڑے عجیب آدمی ایک دن زور سے ریڈیو بجا پردے میں رہنے جو پردہ اٹھ جائے گا تو کھل جائے گا گانا ہے ہے کچھ اور بھی کہا کہ مجھے میں بھول رہا ہوں کہ یاد نہیں اور اللہ کرے جو بھولنے کی چیزیں بھول ہی جائے گا اور جو یاد رکھنے کی یاد رہے پردے میں رہنے تو پردہ اٹھ گیا تو بریڈ کھل جائے گا اور گانا گا رہی تھی کوئی عورت ریڈیو میں ایک دم پڑپنے لگے آئے یا اللہ پردے میں رہنے دیجیے یا اللہ پردے میں رہنے دیجیے یہ گنا جائے گا تو کوئی نہیں آئے گا سب دھتکار دیں گے تو کہاں سے کسی کسی چیزیں نکالتے اللہ والے کہاں سے نکالتے ایک دم بے چین ہو گئے نہیں رہے اللہ پردے میں رہنے دیجیے میرے گنا کھل جائیں گے تو لوگ کوئی نہیں آئے گا سب روکیں گے اور کیا مطلب پردہ ہی ڈال دیجیے میرے اللہ ایسے تار کا پردہ ہی رہنے دیجیے ایک عجیب حال ہو گیا اور ہماری توبہ ایسی ہے کہ پرانا گانا سننے کے عادی تھے اب گان میں آواز آئی تو لذت لینا شروع کر دیا توبہ جس گنا سے توبہ سچی ہوتی ہے اس سے تکڑے سے کانپتا ہے اور جس گنا کے بعد توبہ کے بعد اگر اس میں پھر لذت ملتی ہے توبہ کام تک نہیں ہوئی ابھی توبہ اپنے مقام تک نہیں ہوتی توبہ سچی نہیں ہوئی ایک جملہ آپ کی طرف کی برکت سے اللہ کہلا رہا ہے باندھ کر لے جائیے کاش شکیل بھی سمجھ جاتا ہے میں نے ان سے کہا حضرت جی جو آپ کو رات کو سوئے سے نیند کھل جاتی ہوگی دم کوئی ہوتا نہیں آپ ہوتے ہیں میں تو بیٹھا ہوں آپ کو میں ہوں وانا میں چلا جاؤں ڈاکٹر جائیں گے تو نیند کھل جاتی ہے تو پھر گھڑی میں تو کیسے پتا چلے کیا ہے کتنا بجا ہے تو فرمایا نیند سے اٹھاتا کون ہے مل سے کون اٹھاتا ہے میں نے کہا اللہ پاک تو اللہ پاک نے اٹھایا گھڑی دیکھنے کے لیے اپنی یاد کے لیے ہو ہاں؟ ہاں، گیا میں نے کہا بات تو صحیح ہے اور میں نے دیکھا سفر بھی ہوا ان کے ساتھ اور بہت برسوں ساتھ میں رہا جب نیند کھل گئی تو پھر کروٹ بدل کے بعد میں اٹھوں گا تو سوال نہیں اللہ نے اٹھایا ہے رات کو اسی لیے کہ میرے میرے بندے اب مجھے یاد کرتے تو گھڑی میں بات گھڑی تک پہنچ گئی چھبیس سال کا تھا تب کی گھڑی تک پہنچ گئی اور کہاں تھی یہ بات کہ تین بجے جگہ دینا بہو والی بہو والی بھی ہے ابھی بیوی لائے نئی بیوی لائے پہلی رات ہے اور کیا کہہ رہے ہیں بیوی سے کہ دیکھو تین بجے جگہ دینا تعجب پڑھنا ہے رات پڑھنا ہے میرا ان کا اتنا سفر ہوا ہے جن کی بات کر رہا ہوں رات کو ڈیڑھ بجے ہم دونوں تھک کر سوتے ہیں لیکن تین بجے مسلے پہ کھڑا پاتے ہیں دن بھر کی تھکان ہے سفر ہے لیکن تین بجے ساڑھے تین بجے شخص مسلے پہ نظر آتا ہے جیسی عادت ڈالیں گے ویسی عادت پڑے گی ہم نے سونے کی عادت ڈالا فجر کی اذان سننے کے بعد بھی سوتے ہیں فجر کی اذان کا مطلب ہی یہ تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز نماز نیند سے بہتر ہے کہ اللہ کا میں آواز دلواتا ہے نف کہتا ہے تھوڑی دیر اور سو جا یہ یہ خیال آتا ہے کتنی دیر سو جا ارے خیال آتا ہے کیا آتا ہے نماز چھوڑ کر سو جا نہیں خیال آتا کیا آتا ہے تھوڑی دیر نماز مت پڑھنا خیال نہیں آتا کیا خیال آتا ہے تھوڑی دیر سو جا یہ نفس کہتا ہے کون کہتا ہے یہ نفس کہتا ہے اور ادھر اللہ کہلاتا ہے نماز اس سے بہتر ہے تو کس کی بات مانتا ہے نفس کی تو جب نفس یہ مانتا ہے تو بیوی اس کی نہیں مانے گی نفس یہ مانتا ہے تو بیوی اس کی نہیں مانے گی تو اللہ نے کہا نا میں نے جب تیرے کان میں آواز ڈلوا دیا کہ میں کہہ رہا ہوں تیرا رب ہو کر کہ تیری نیند سے بہتر نماز ہے میرے گھر آ جا اور میں ساری کائنات کا مالک سے مہربانی کر رہا ہوں کہ تجھے میرے گھر بلا رہا ہوں تجھے احساس نہیں ہے تو کہتا عمل سے احساس نہیں ہے تو کہا ٹھیک ہے اب تیری تیرا گھر اجاڑوں گا تو نے میرا گھر آباد کرنے سے انکار کیا میں تیرا گھر آباد ہونے نہیں دوں گا عمل سے انکار ہوا نہیں ہوا میرے گھر آ جا تیری نیند سے بہتر میری نماز تیری نماز آ جا میرے لیے میرے گھر آ میں ساری کائنات کا مالک میرے گھر بلا رہا ہوں تو کہا نہیں میں اپنے گھر رہوں گا تیرے گھر نہیں آؤں گا تو کہا ٹھیک ہے تو میرا گھر آباد کرنے سے گریز کرتا ہے تیرا گھر بھی گزر جائے گا آباد نہیں ہوگا یہ بیوی کا قصور نہیں ہمارا قصور ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ گھڑی ایسی ہے نا یہ والا بڑا والا کانٹا ہے یہاں رہے گا اور یہ یہاں جائے گا تو تین بچ جائے گا مجھ سے کہا کہ اللہ کی مہربانی سے کبھی جگانا نہیں پڑتا لیکن پہلی رات کے سبق ہو جائے کہ اس گھر میں تاجر پڑھنا ہوگا سمجھا میاں ہم نے کون سا سبق دیا پہلی رات کو دوسری رات کو تیسری رات کو دس سال کے بعد کون سے سبق دیتے نہیں جانے سے سو جائیں گے بعد میں نہا لیں گے بعد میں پڑھ لیں گے لگا اجاڑ دوں گا تیرا گھر برباد کر دوں گا میرا گھر ہماری اور میری بیوی کے سے نہیں اجڑا میرا گھر میری ساتھ سے اجاڑا ہے میں نے پر معافی کی بات ہے کوئی بڑا آدمی محلے کا بلا لے منسٹر بلا دے تو ساری رات صبح کا انتظار ہوگا کہ نو بجے بلایا ہے چھ بجے بلایا ہے پانچ بجے بلایا ہے صبح کا انتظار ہوگا چیف منسٹر صاحب نے اپنے گھر بلایا ہے مجھے بلایا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کہ میرے گھر آ نہیں تیرے گھر نہیں آؤں گا بس یہی کہتے آ جاؤں گا نا بعد میں آ جاؤں گا نا بعد میں آ جاؤں گا نا کہتے بیوی نہیں مانتی بچہ نہیں مانتا تو نے کب مانا جب تو اتنے بڑے کہ نہیں مانتا تو ناپاک منی کا کترا ہو کر تیری بات کیوں مانی جائے گی نہیں مانی جائے اللہ منواتا ہے شیر کے کہتے بتا راستہ کدھر ہے جب مانا اللہ کی تو اللہ نے کہا منوائیں گے دنیا کو دریا نیل میں پانی نہیں ہے کچھ اچھا پانی نہیں ہے یہ میرا کٹ ڈال دینا ایک آدمی کی تحریر سے پورا دریا بھر جاتا ہو مانا تو منوائے گا ہم نے ماننا چھوڑ دیا تو گھر میں بغاوت ہو گئی اور میاں گھر کی بغاوت ایک اللہ سکھا رہا ہے ابھی اور ناضی بنائیں گے لوگوں کو ابھی جلدی توبہ کر لے یہ تیری اطلاع تیرے گھر میں رکھ دیا ہے شکر ادا کر جلدی اطلاع کر لے اپنی اپنے دل کی اپنے آہمار کی نے پہلی دیوی کو تاجر گزار بنا دیا اور وہ ساتھ نے اپنی بہو سے کہا کہ پونے تین بجے جگہ دینا کتنا بج رہا ہے ڈھائی بج رہا ہے اور بہو بار بار گھڑی دیکھتی ہے بیچاری ویسی بہو کاپتی ہے نئی بہو آتی ہے تو کاپتی رہتی ہے کسی انسان کے گھر نہیں گئے کسی درندے کے پنجرے میں ڈالی گئی ہے یہ مسلمان کا گھر ہے مسلمان کا کہ نئی بہو آئی تو کانپتی ہے ساس کیسی ہوگی سزرا کیسا ہوگا یہ لگتا ہے کسی انسان کی گئے نہیں کسی کسائی کے حوالے کی گئی ہے یہ کہ کانپ رہی ہے بچائی کبھی ڈر کے ہاتھ سے کب چھوٹتا ہے کبھی ہاتھ سے برتن گرتا ہے اسے گندی کا ایسا نہیں ہے لیکن ساتھ اما بیٹھ کے بھول رہی ہے تو ڈر اس کے ہاتھ سے سب چھوٹ رہا ہے اور اس کی بیٹی گئی ہے تو کہتی ہے نہیں ساتھ ایسا پیش آتی ہے اور ویسے پیش آتی بہو کے ساتھ پیش آنے والا سبق اور ہے اور بیٹی کے ساتھ پیش آنے والا سبق اور ہے جب ہم نے اپنے مطلب کی کرنا شروع کیا تو سب جو کچھ چاہتے تھے سب اجڑا اجڑ گیا اور جو نہیں چاہتے تھے اسے گھر آباد ہو گئے اس لیے جو اللہ نہیں چاہتا تو ہم نے کر لیا ہم نے وہ جمع کیا جب وہ بار گھڑی دیکھنے لگی اور چودہ منٹ ہو گیا تو ان صاحب کی بیوی یعنی اس بہو کی ساتھ اما مسکرائیں اور کہا جا کے دیکھ لے اس چکے ہوں گے کیا تھا جا کے دیکھ لے اس چکے ہوں گے تو بعد میں بہو نے کہا ابو ہم جگانے تو آئے تھے لیکن آپ باتھ روم میں چلے گئے تھے یعنی بہو بیچاری ڈر کے ایسا نہیں کہ میں بھول گئی تھی میں لیٹ آئی ہاں بیچاری بہو ایسی ڈرتی ہے اور کچھ دن تک ڈرتی ہے لیکن جب ظلم بہت بڑھ جاتا ہے تو بڑا ہے سیدھی ہے ہر جنگ کے بعد بغاوت یقینی ہے چاہے سپر پاور ہو تو کیا آج جو لوگ یہ سوچ رہے کہ ہماری طاقت ہے ہم جو چاہے کر لیں کل ان کا وہ حشر ہوگا جو دنیا دیکھے گی خون کے آنسو رہیں گے اگر پہلا کے درد مر گئے کہ کاش دنیا میں ظالم بن کے جیتے نہیں انسان آج انسان بازار میں جاتے ہوئے انسانوں کے بیچ جاتے ہوئے ڈرتا ہے جنگل رہتا ہے جتنا انسانوں کے بیچ میں ڈرتا ہے کب کیا ہو جائے گا کب کیا ہو جائے گا تو یہ سونے پہ کنٹرول کیوں آ گیا ہاں یہ سونے والے آدمی کو یہ کیا ہو گیا ابھی ڈھائی بجے سویا کہتا ہے پونے تین بجے جگہ دینا اور اس کے چلا گیا تو کیا کیسے اٹھ جاتا ہے تو سار ممی نے کہا بیٹی تیری تو آج کی بات ہے نا میری تو زندگی گزر گئی ہے میری تو زندگی گزر گئی ہے برسوں میں شاید دو چار بہت جگایا ہوگا ورنہ ہمیشہ خود ہی اٹھتے ہیں کیوں سچی طرح سے سوتے ہیں اتنے بجے اٹھ جانا ہے اتنے بجے اٹھ جانا ہے تو ہم سوئیں گے اگر سچی نیت سے کہ ہمیں مجلس میں جانا ہے تو بھی اللہ اٹھائے گا پہلے نیت تو ارے بھائی جب ہم تو حضرت سے کہہ دیں گے سچی سچی نیت سے گے لیکن اگر نیند نہیں پوری تو کیا کریں ہاں؟ گے تو حضرت کو بےفوب بنا دیں گے تو حضرت کو بےکوف ہوتا ہی بےچارے حضرت ہی نہیں بنتا بےکوب نہ ہوتے تو اور حضرت وہ بہت دفعہ بےکوف بنا چکے ہر دفعہ بن جاتے کہ کچھ کہتے تھے نہیں تو نمبر ایک کے بیبو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا تو میں جاتے کیوں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کیوں ڈرتے ہیں بھائی سے جی؟ جب بیوقوف ہے تو سے کیوں ڈرنے ایک زندہ آدمی کو لا کر ایک بزرگ کا مذاق اڑانے کے لیے کفن پہ پہنایا اور کیا کہتے تعلق کہتے جن سے میت اٹھائی جاتی ہے محلے کے اوباش لوگوں نے مذاق اڑانے کے لیے ایک بزرگ کا مذاق اڑائیں گے ایک آدمی کو سلایا اور کندھے پر ایسے لے کر آئے جیسے لاش لے کر آئے تابوت میں میت لے کر آئے اور کہا حضرت نماز جلانا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے پڑھا دیجیے کہا پڑھا دیتا ہو اٹھایا تو مردہ ہو چکا تھا بےکوف نہیں ہے جب مجاہدے کے ساتھ اللہ کی مانتے ہیں نہ سب کے ساتھ رکھا ہے لیکن اللہ والے مقابلہ کرتے چپ کا نہ لگ تو میرے رب کے مقابلے میں آتے میرے اللہ نے مجھے بلایا چپ رہے تیری بات نہیں سنی گی وہ کہتا غصہ کر بیوی پڑتا نہیں کروں گا اللہ جنت میں ایک محل دیتا ہے ماں باپ کا غصہ کر بولے اللہ ناراض ہو جاتا ہے ابا ابا اللہ اللہ ابا کو غصہ کروں اللہ ابا کو غصہ کروں فرن کہتا ہے تمہارے ماں باپ بڑھاپے پہ پہنچ جائے اور تم سے بیٹھی بیٹھی باتیں کرنے لگے اس بھی مت کرنا مجھ سے بھی مت کر زندگی سیکھنے سے بنے گی کام دنیا کے کریں اور دنیا سنوارے اور دن بھی سنور جائے دنیا بنائے دل بن جائے یہ ناممکنات میں جو بنائیں گے وہی بنے گی اس بلڈنگ کے پلاٹ اس پلاٹ کی بلڈنگ بنائی گئی تو اس پر تعمیر نہیں ہوگی یہی ہوگی اور جیسی چاہیں گے ویسی بنے گی ابھی تک تو دل بنانے کا خیال بھی نہیں ہوا کہ ہمیں دل بنانا ہے اس کا خیال بھی نہیں ہوا کہ نماز بنانا ہے ہمیں کیسا بننا ہے اس کی تو دعائیں بھی نہیں ہوئی ابھی کہ ہمیں ایسا بننا ہے ہمارا محمد چھوٹا سا ہے بچہ ہے روز اس کو بلاتا ہوں بولتا ہوں کہ میں نے کیا دعا سیکھا ہے وہ کہتے ہیں ربا ہم نے دعا سیکھا ہے اللہ جیسا بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے ویسا بندہ بنا دیجیے کیا کہ جیسا بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے ویسا بندہ بنا دیجیے ابھی ابھی سے روز اللہ پاک سے کہے گا تو اللہ پاک بنائیں گے نہیں بنائیں گے تو بتاؤ پکارو ہم سنتے ہیں مانگو ہم دیتے ہیں یہ وعدہ ہے ہے اس کا وعدہ وعدہ وہ خلاف کرے گا تو ہم نے اپنے ہی بننے کی نیت نہیں کیا تو بچوں کو کیا سکھائے گا اس لیے ہمارے دل کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر ایسے حالات ڈال دیتے ہیں جب ہم اللہ اس وقت جو شریعت کہتی ہے وہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر تو اللہ جب دنیا آخرت میں جنت تلاش کر رہا ہے تو پھر دنیا بھی چین سکون دے دیتا ہے ایک قصور ہمارا بہت بڑا ہے ہم والدین کے ساتھ اللہ ماشاء اللہ سمجھو تو نہیں لیکن اکثریت ایسی ہو گئی جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے والدین حیات ہیں تو کیا کیا جائے اور والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو کیا کیا ایک بزرگ کے والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا دونوں میں سے کسی ایک کا ہو گیا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے میں بول رہے کہ تو رو رہے تو رہے آدمی تو کوئی تسلی دے رہا تھا کہ کبھی ہمارے اما ابا کو جانا ہے تمہاری بھی چلی گئی اللہ جنت بخشے جنت عطا فرما دے انہوں نے کہا بھائی لوگوں کو ایک غم ہوتا ہے ہمیں دو غم ہیں یعنی اما مر گئی تو لوگوں کو ایک غم ہوتا ہے ہمیں دو غم ہے ایک تو کہ ماں مر گئی ایک غم ہے اور ہمارے جنت کے دو دروازے کھلے تھے ایک اور بند ہو گیا اس کا غم ایک بند ہو گیا ماں باپ جنت کے دروازے ہیں ماں باپ جنت کے دروازے ہیں تو ایک غم تو ماں کے مرنے کا ایک جنت کا دروازہ بھی بند ہو گیا اس کا غم اس لیے ہم اپنے گھروں میں بہت غور سے دیکھے کہ کہیں ہم اپنے ماں باپ کو ناراض تو نہیں کر رہے ماں باپ بیچارے کریں گے کیا سبر کے سوائے لیکن نادان جو نادان ہے جب تک ہاتھ پہ دن فم ہے اور ڈانٹ ڈبٹ کا غصہ کر کے سمجھا دیتا ہے لیکن اب جو بڑا سمجھدار ہے جو وہ کہتا ہے اگر کہوں گا یہ کر لے اور بیٹا نہیں کرے گا تو بنا کبھی میں مبتلا ہو جائے گا تو اس لیے وہ سفر کرتے بولتے نہیں سمجھا دیتے ہیں کبھی اشاروں میں کرتے ہیں کبھی کھل کر کہتے ہیں کروں کا انداز نہیں ہوتا بلکہ کر لیتے تو اچھا تھا دیکھو یہ کر لیتے تو اچھا تھا لیکن جب بیٹا نہیں سمجھتا تو پھر وہ صبر کرتے ہیں اور یہ صبر جو ہے یہ صبر جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس سب کی بنیاد پر بیٹوں کی دنیا اور آخرت سب گزر جائے گی اللہ حفاظت فرمائے اس لیے بہت اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ماں باپ ناراض نہ ہوں ان کو خوش رکھنے کی فکر کرنا چاہیے اب میں نے بہت ساری باتیں کر لی اور بہت کچھ کہنا تھا لیکن اب اس وقت اس کا موقع نہیں ہے ایک دو بار سنا دوں اور ذرا سن لیجیے قرآن بہت سب سنایا میں نے آپ کو اس میں سے ایک حدیث سن لیجیے قرآن بہت سب سنا ہے نا آپ کو ایک حدیث میں سن لیجیے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا وہ ذلیل ہو وہ ذلیل ہو وہ ذلیل ہو عرض عرض کیا کیا گیا کون یا رسول اللہ فرما جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بلا کے اپنے پایا پھر جنت میں داخل نہ ہوا یعنی ان کی خدمت نہیں کی کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں وہ زلیل ہو وہ زلیل ہو وہ زلیل ہو نبی کریم وسلم کا ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا اللہ والوں کی بات اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اپنے نیک بندوں کی بات بیکار نہیں جانے دیتے کتاب میں لکھا ہے کہ بزرگ پڑھا رہے تھے طالب علموں کو اور پڑھاتے پڑھاتے یہ کہا کہ الفاظ اللہ والے ایسے ہیں کہ اگر اس ستون کو کہنے سونے کا ہو جائے تو سونے کا ہو جائے کہا نہیں تو سونے کا ہو گیا اتنے سوتن سونے کا ہو جائے تو سونے کا ہو جاتا ہے جب اللہ والوں کی بات اللہ ایسی رکھتا ہے تو نبی کریم وسلم تین دفعہ کرنا وہ زلیل ہو وہ زلیل ہو وہ زلیل ہو پھر آگے اب اس میں بہت ساری سناؤں والی تاکہ میری بات میں ختم کروں جلدی سے زندگی میں خصوصاً نوجوانی میں انسان سے بہت سے قبیلہ قبیلہ گنا سرزد ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے اگر کسی گنہگار بندے کو بوڑھے ماں باپ بہتر آ جائیں یعنی اس کی موجودگی میں بوڑھے ہو جائے تو گزشتہ گناہوں کے کفارے کے لیے اور ضرورت سے آزاد ہو کر جنتی بننے کے لیے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اس کو داخلہ جنت کے لیے اکثر ذریعہ جانے اب تو کریں گے بھائی والدین کی خدمت کریں گے اور کیا مجھے نے بتایا تھا کہ اگر ہم نہیں کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو گھنٹی تو نہیں بج رہی ہے فون کی ہم نے کہا فون کی گھنٹی تو نہیں بج رہی ہے اور یہ معلوم ہے اور یہ معلوم ہے کہ فون کی گھنٹی نہیں بج رہی ہے تو بھی اٹھ کر جا کر دیکھ لو اور پھر آ کر کہو اپنی فون کی گھنٹی نہیں بج رہی ہے کیونکہ اللہ آدمی نے حکم دیا نا دیکھ لو بیٹا تو دیکھنے کے کام تمہارا فرما برداری کا بن جائے گا کریں گے امی کے ساتھ ایسا دینداری اپنی دکھانے کے لیے تیر کے پیر دباتے ہیں ابھی پیر ڈر جاؤں نا تو اتنا دبائیں گے اتنا دبائیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سچے مریض ہیں بالکل اچھے مریض نہیں ہیں سچے اچھے کچھ بھی نہیں سچے ہوتے تو مہینے میں ایک دفعہ اپنا حال ضرور بیان کرتے کہ میں اتنا برا ہوں مجھے اس کا بتاؤ اچھا کیسا بنوں مریض اس لیے ہوا جاتا ہے مریض اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم فلاں سے بیٹھتے نہیں اس لیے نہیں ہوتے مجھے اس لیے ہوتے ہیں کہ میں اتنا خراب ہوں میری اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں دل کی آپ مجھے اس کا علاج بتائیے یہ ہے اس کا نام مریض ایک کم سے کم ہم مہینے میں ایک دفعہ اس طرح ضرور کرنی چاہیے کہ میرے اندر یہ مرض ہے میں چاہتا ہوں میرا علاج ہو جائے تو بتاتے نہیں اور پیر دبا کے بتاتے ہیں وہاں کے سچے مریض ہیں بالکل نہیں ہے بالکل نہیں سچے مریض ہوتے ہیں تو اس پیر کا کہنا یہ ہے کہ اپنے باپ کے پیر دباؤ میرے تو دس مل جائیں گے تمہارے باپ کا کون دبائے گا تو باپ کا نہیں دباتے باپ نہیں دبتا جوان پیروں کو دیکھتا اپنی تو داڑھی بھی پک گئی ہے لیکن ایسے پیروں کو بھی دیکھتا ہوں جن کے داڑھی کے بعد ابھی سفید نہیں ہوئے سیاہ ہیں لیکن سفر میں ملاقات ہوتی تو حضرت کے پیر دباتے میں نے ان سے پوچھا میں تو وہیں کچھ ایسا کرا کہ حضرت دکھتا ہے کیا ہر دم یہ کیوں دبواتے ہیں ارے دنیا جان گئی کہ آپ پیر ہیں یہ سارے مریض ہیں آپ بتانے کی کیا ضرورت کہ چپ ہو یار آج جانے نہ جانے دو کیا چھپ دبوانے کی ہمیں بری عادت لگے گی اور یہ مریض سے جب دباؤ گے تو مریض ہردم دبانے کی فکر کرے گا کہ صاحب اس کی فکر مت کرو مریض کو دباؤ ہی کا بات کہہ دیا آپ نے کہا جی سن لیجیے جو کہا کہ جب اس سے ہردم دباؤ گے تو دبانے کی کوشش کرے گا اس کو دبا کے رکھو نال ہے ایک دفعہ بھی پوچھتا پوچھتا نہیں کہ نماز گزر گئی بتا دو ایک دفعہ بھی پوچھتا نہیں تنہائی میں بیوی کو ڈانٹتا ہوں غصہ کیسے کنٹرول میں آئے ایک دفعہ پوچھتا نہیں اما ابا کو گھریجتا ہوں غصے سے جب کچھ کہتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے ایک دفعہ بھی پوچھتا نہیں بازار میں چلنے والی لڑکیوں سے تیری آنکھوں کی حفاظت نہیں پڑوسی سے تیرے دل کے اندر ایسا کینا حسد بھرا ہوا ہے کوئی حساب نہیں اس کو تو پوچھتا نہیں اور کل بتاتے بتاتا ہے میں ماں بوڑھی ہو رہی ہے اس کی کمر دکھتی ہے اس کا پیر دکھتا ہے تو اولاد تو نہیں دبائے گا تو ہر کسی کو ملا کے دبائے گی کیا پیر لیکن پیر کے سر پہ پیر تیل رکھیں گے پیر کے پیر دبائیں گے اور ماں باپ بوڑھے گھر پہ تڑتے تڑپتے رہیں گے کہ کاش کوئی دبا دیتا تو اچھا تھا کاش کوئی دبا دیتا تو اچھا تھا اتنی تھک گئی ہوں لیکن کوئی دبانے والے اسے نہیں ملتا جوان بیٹا اپنا کمرہ بند کیا ہمیں نیند آ رہی ہے ہاں، نیند آ رہی ہے تیری ماں کو چھوڑ کے تجھے کہ اپنا کمرہ بند کر کے سوتا ہے ماں دیکھ لے اٹھا کے کتاب کہ آئے تھے موزال علیہ السلام دیکھو اس میں کیا بات ہے ہم تم کو کتاب تو سناتے ہیں اپنے گھر کی بات نہیں کہتے اپنے گھر کی بات نہیں ہے گیا نشان حضرت علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو ایک ایسے شخص کی شکایت کرتے ہیں جو نہایت بد مزاج اور فاصل و فاضر ہے اللہ کے نئی بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور لوگوں کی زندگی اجیرن کیے رہتا ہے کتنی برائی ہیں اس کے اندر سنا دیا نا سن لیا نا آپ لوگوں نے کتنی برائی ہیں اس کی شکایت کون کر رہا ہے کس سے کر رہے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے دے گئے موسا تم اس کی شکایت کیوں کرتے ہو جس کا آج میں تمہارے ساتھ کروں گا سنا آپ نے سن رہے ہیں نا ارے ماں باپ کی قدر کرو قدر آگے آئے گی بات سنو اس سے بڑی تو نعمت نہیں ایمان کے بعد اللہ نے دیا جس کے ماں باپ زندہ ہیں کتنے بھی بوڑھے ہو گئے ماں باپ پیار کی نگاہ سے دیکھ لے تمہارے جائز طریقے پر اللہ کہے گا میں نے بھی پیار سے دیکھ لیا سارے گفتوں میں میں نے پانی پھیر لیا یہ وہ چیز ہے وہ چیز ماں باپ جس کی ناقدری ہمارے گھروں میں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بیوی آئی کہ پہچان نہ بھول گئے ماں کو ارے بیوی لا کے دینے کا مطلب تھوڑی کہ ماں کا حق ختم ہو گیا اور ماں کے زندہ ہونے کا مطلب ہے تھوڑی کہ بیوی کا حق مل گیا دونوں کے برا الگ الگ اس کا حق الگ ادا کرو اس کا حق الگ ادا ادا کرو دیکھو سنو میں تو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ بہت برا ہوا زندگی ایسے وقت آپ کوئی بابا ہو جاتے جا موسا علیہ السلام ایک کے بار اللہ تعالیٰ ہم پلام ہوتے ہیں تو ایک ایسے شخص کی شکایت کرتے جو نہایت بد مزاج اور فاصل کو خالی ہے اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور لوگوں کی زندگی اجیون کیے رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کے موسا تم اس کی شکایت کیوں کرتے ہو جس کا حج میں تمہارے ساتھ کروں گا اس پر انہیں بہت تعجب ہوتا ہے اور سوچتے ہیں کہ آج میں اس بات کا پتہ لگاؤں گا کہ اس وقت کی دکان پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پسار ہے گوشت کاٹ کر بیچتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں لوگوں کو سخت سچ بھی کہہ رہا ہے آخر اس کا حال معلوم کرنے کی ضرورت اسے گھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ صرف ضعیف ماں چولہے میں پڑی ہے اتنی جڑی نہیں ہو گئی جملے میں ڈال کر آئے پر آپ کھول کر اپنے پرچنگ کو دیکھتی ہے ایک کٹورا پانی کا سوال ہے پانی آتے آتے پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے مگر یہ بیٹا پانی لیے ہوئے اس انتظار میں کھڑا ہے کہ جتنا جانے مت اور آنکھ کب کھلتی ہے اسی انتظار میں رات گزر جاتی ہے تعجب کا وقت ہوتا ہے اور آخرکار سے نمودار ہو جاتی ہے باق کھلتی ہے تو دیکھتی ہے فرما بیٹا ہر روز پانی کے لیے ہے پانی پیتی ہے اور دعائیں دیتی ہے یہ حال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے سنبران کو یاد کرتے ہیں اور اپنی ہم اس میں مرد حکومت کا نقشہ دیکھتے اور اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ اپنے غور فرماتے ہیں جب میں وہ خوش کریں گے اللہ بہت بڑے گونا میں کی توفیق دے دے گا اور ایسی سچی توبہ ہوگی کہ گناہ معاف کیے نہیں جائیں گے بلکہ مٹائے جائیں گے پر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی پھر ماں باپ نے خوش کر دیا سچی توبہ کرے ہم بھی رات دوں ہاتھ اٹھائیے اللہ تعالیٰ پہنچنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللهم إنا نسألك أن يمنك الحمد لا إله إلا أنت المدان بديع السماوات والأرض اللهم انك انت انت الله لا اله الا العزيز الصمد الذي لم يلد ولم اللہ محمد اللہ ان سمجھ اللہ بھی پناہ ون محمد صلی اللہ بہت خراب آپ کی بھی جنت استعمال کرتے ہیں آپ کی بڑا کرتے ہیں بہت ستا ہے ہمارا پیدا ہونے سے پہلے ہمارا بول اٹھایا نو مہینہ پیٹ میں رکھا ہر دن ہمارا اس کے پیٹ میں وزن بڑھتا رہا اس وزن کو برداشت کرتی رہی اس کے سونے میں تکلیف اس کے بیٹھنے میں تکلیف اس کے اٹھنے میں تکلیف اس کے بہت پڑھانے میں تکلیف آنے سے پہلے ہی تکلیف پہنچایا سب برداشت کیا جتنی بھی تکلیف دنیا میں آئے جو کی حالت میں ایک دو مہینے میں نہ جانے اس نے کتنی دفعہ کھانا چھوڑا الٹیاں ہوئی کھانا نہیں کھایا گیا عمل کی وجہ سے جو بڑھتا رہا عمل کی وجہ سے ابھی جمی ہے جمنے کی وجہ اور اس کی طاقت کمزور ہو گئی اس کمزوری میں ہم نے کا دودھ چاہیے اس نے نہیں بھر ہفتہ میں نو مہینے کے لیے تکلیف سارا مجھے ایک سم بنا دیا جو کچھ لوگ بھائی کہیں بھی جاؤں گی جن میں کئی میں بابا ہم اس کا تو پیٹ میں درد ہوا پھر آپ نے لگایا پھر کور نیتی نیچر نیچے تو پھر ہم نے جگہ دیا پھر اٹھ گئی دنوں کا افغان سو دور ہمیں تو ہوش بھی نہیں جب میں ہماری کیے اب بند مر گئی پوری ہوتی ہم بیمار ہو گئے ڈاکٹر نے کہا اتنا ڈاکٹر جان بیٹا مندروں کے بعد کرنا بیماری سے میں شانتی

ماسٹر جیسے میں اپنے محسوس کرتی تھی اتنے کو بڑا میں محنت کا وہ ہوں اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے آپ کو ناراض نہیں کریں گے ان کے دل کو جیتیں گے ان کو جائز طریقے سے گزرتے ہیں اللہ جانا آپ نے دنیا میں دیا ہے کہ ان کو اس بات میں ان کی بنے بنواری کرو میں راضی ہو جاؤں گا اور یہاں اگر تم کی بات نہ مانو تو تمہیں ریحی ہو تو صرف کرنے کو کہیں سے نہ مانو اللہ وہاں کے علاوہ اور اللہ ہمارے ماں باپ کو بات نے ایمان والا بتاؤ تو کم کہتے ہیں کرو نظارے کی رکھتے کہ اگر ہیں تو نہیں کہتے بیٹے کی محبت تمام دریاض بیٹوں کو لائٹ بنا دیجیے تمام ناراض شہروں کو لائٹ بنا دیجیے تمام ناراض بیویوں کو لال بنا دیجیے تمام باپ کو بھی تو اے اللہ ہماری مسجد گزر گئی ہے مسجد کے کتنے ایسے بڑے بڑے گناؤں نے گنا ہے جس کی ہم آپ کے قربت کا احساس بھی نہیں ہوتا ہمیں اللہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کو نہیں پایا نماز پڑھ کر نماز نہیں پایا آپ کا ذکر کر کے قرآن نہیں پایا اللہ سب چیزیں رہتی ہے مگر سب کی عدالت چھین لی گئی کھانے کی لذت چھینی جاتی ہے تو پتہ چلا اس کو بخار ہے اللہ کے نام کی لذت چھینی جاتی ہے تو پتہ چلا پتہ چلتا ہے اس میں گناہوں کا بخار چڑھا ہوا ہے اور سب گنا سے توبہ کرتے ہیں گناہوں کے بخار کو اتار دیجیے اپنے نام کی حرارت دے دیجیے اپنے نام کی لذت دے دیجیے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے پھر کبھی ناراض نہ ہو جائیے کامل نینداری عطا فرمائیے کامل قطر عطا فرمائیے کامل ایمان عطا فرمائیے احسان کامل عطا فرما دیجیے اپنے نبی سم کی کام جتنے والی توفیق دے دیجیے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں کامل دیندار بنا دیجیے کامل دین لے کر کامل دین کی محنت دے دیجیے اللہ اپنی اوپر اپنے شہر اپنے ملک پر محنت کرتے ہوئے آج بھی سطح پر محنت کرنے والے بندے لیے قبول بھروا لیجیے ہمیشہ کے ہم سے راضی ہو جائیے ہمارے والدین سے راضی ہو جائیے پوری امت سے راضی ہو جائیے پوری امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ایمان کی امان کی حفاظت فرما دیجیے بیماروں کو صحت دے دیجیے کے قرض کی ادائیگی کی سب سے پیدا فرما دیجیے بیکاروں کو کام دے دیجیے کام والوں کو مسائل پوچھ کر ہلائی روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دیجیے وہ اعتبار والی زندگی جو آپ کو پسند ہے سب کو عطا فرما دیجیے اور اللہ کی ان کے شعبے جہاں جہاں لوگ کام کر رہے اور آپ کو پسند ہے سب کام کرنے والوں کو اخلاق دے دیجیے قبول فرما لیجیے اور اللہ سب شعبوں میں جوڑ پیدا فرما دیجیے اور جوڑ کا ذریعہ بنا دیجیے عالمی سطح پر ہدایت کو عام کر دیجیے سارے انسان کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے حق کا سارے عالم کا علبہ فرما دیجیے باقی رسیموں کو ناکام کر دیجیے باقی ان کو باقی ٹکرا کر ختم کرنے کا فیصلے فرما دیجیے ساری دنیا کو چین سکون نصیب فرمائیے سارے انسانوں کی ہدایت دے کر دنیا کو جنت بنائیے اور بننے کے بعد سب کو جنت بے احساس داخل کرنا دیجیے پوری امت کے اپنے ہماری بائیں قبول کرنا دیجیے صبح اور بھی کار ہماری سکون اور سلام نمبر کریم الحمد للہ ارے بھائی تنظور عمان تنظور عمر کرو کون سا ہے تنظور عمان حدیث کی کتاب ہے اور وہاں جانتے ہیں

محنت کو دے دوں کو مہنگائی ہوگا دے دے آپ کے باہر کچھ چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری کتابیں ذکر نبی ایک کتاب ہے ذکر نبی ایک کتاب ہے اور چھوٹی تھی لکھا ہے